جاتی تھی کس سے دعا کی جانی چاہیے کس سے مانگنا چاہیے صورت ملک شروع ہوتی ہے اور اس سورت کی حدیث میں بہت فضیلتیں ہیں بطور خاص سونے سے پہلے پڑھنے کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی فرمایا جو آدمی معمول بنائے گا ہمیشہ سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کا اس کو پروردگار عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا اور یہ صورت اس کی طرف سے لڑے گی بطور گواہ ہوگی کہ یہ بندہ مجھے بار بار پڑھتا تھا اس میں چونکہ پروردگار کی صفات ہیں اور پھر جنت اور جہنم کا زبردست نقشہ کھینچا گیا ہے جو آدمی اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا ہر روز گویا کہ وہ اپنا محاسبہ کر کے سوئے گا جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کے اور پھر سوچ کر کے کہ میں نے کیسی تیاری کی ہے مالک الملک کا تعارف پڑھ کے سوئے گا کس مالک کے پاس جا رہا ہوں کہاں مجھے پہنچنا ہے اسی کے اثرات پر انسان پر مرتب ہوتے ہیں اس لیے اس کی ترغیب فرمائی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک بڑی برکت والی ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ساری بادشاہی ساری کائنات کی بادشاہی انسانوں کی بادشاہی حیوانوں کی بادشاہی نباتات کی بادشاہی جمادات کی بادشاہی عالم انس کی بادشاہی عالم جن کی بادشاہی اور اس دنیا کی بادشاہی آسمانوں کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی آخرت کی بادشاہی ساری کائنات کی بادشاہی بےحد ہی اسی کے ہاتھ میں الملک اس تمام تر بادشاہی وہ اعلیٰ کل شعین قبیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے بادشاہ طاقت نہ رکھتا ہو قدرت کا مالک نہ ہو علم نہ ہو اس کے پاس وہ کیا بادشاہی کرے گا وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کی قدرت کی جھلک اللہ خلق البوت والحیات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو موت اور زندگی کا یہ نظام چلایا انسان پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے اور اس کے بعد پھر زندہ ہوتا ہے اس کی عدالت میں پیش ہوتا ہے یہ موت اور زندگی کا نظام کس لیے چلا ایوکم احسن عملا تاکہ وہ آزمائے کون ہے تم میں سے احسن زیادہ اچھا عملا عمل کے اعتبار سے آدمی اپنی صورت کے اعتبار سے شکل کے اعتبار سے اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے آدمی اپنے عمل کے اور کردار کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے کون ہے تم نے زیادہ اچھا عملا عمل کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے اپنے اخلاق اور کریکٹر کے اعتبار سے وہ عزیز الغفور اس نے یہ نظام چلایا اور اس لیے چلایا کہ دیکھے تم کیا کردار کرتے ہو کیا عمل کرتے ہو وہ وہی غالب ہے وہی بخشنے والا ہے غالب ہے اس میں ہے یہ طاقت کہ وہ امتحان لے سکتا ہے وہ تم سب کو زندہ کر کے ایک ایک کا امتحان لے گا اسی کے مطابق فیصلہ فرمائے گا اور اس کی صفت مغفرت ہمیشہ غالب رہتی ہے وہ بندوں کو بخشتا ہے تو اس امتحان کا مقصد بندوں کو سزا دینا نہیں بلکہ بندوں کو معاف کرنا ہے بشرتے کے بندے معافی کے طلبگار ہوں اللذی خلق سبع سماوات طباقا جس نے بنایا سات آسمانوں کو طباقا اوپر نیچے منزل پر منزل آج عرب کہتے اتابق کبلا اتابق الثانی اتابق الثالث پہلی منزل دوسری منزل تیسری منزل آسمان کی یہ سات منظریں فی خلق الرحمن من تفاوت اے قرآن پڑھنے والے اے قاری ما ترا فی خلق الرحمن تو نہیں دیکھتا ہے اس بہت زیادہ مہربان کی مخلوق میں کسی قسم کی تفاوت نہیں دیکھتا ہے کمی زیادتی نہیں دیکھتا ہے برس ہاں برس گزر گئے آسمان کی ریپیرنگ کی ضرورت نہیں ہے اس نظام میں کوئی خلل کبھی واقع نہیں ہوتا ہے فرج البصر دوبارہ لوٹا نگاہ کو اچھی طرح دیکھ کچھ خرابی نکال کچھ کمزوری نکال اس نظام میں یہ ستاروں کا نظام یہ کہکشاؤں کا نظام یہ آسمان کا نظام ترا من فطور کیا دیکھتا ہے تو کوئی پھٹن کوئی دراڑ نظر آتی ہے کوئی کمزوری نظر آتی ہے کوئی خرابی نظر آتی ہے پھر دیکھ دوبارہ ثم مرجع البصر پھر دوبارہ لوٹا نگاہ کو کر رہا تھا نہیں کئی کئی مرتبہ کر رہا تھا نہیں دو بار ایک سے زیادہ یعنی کئی کئی بار دوبارہ دے دوبارہ دے اور یہ حیرت ناک بات ہے آج تک انسانوں میں جنہوں نے اس کی کائنات میں غور کیا اس میں ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والے بھی ہیں آج تک کوئی یہ کمی نہیں پیدا کر سکا کہ اس نے فلاں چیز پیدا کی مگر اس میں یہ کمی رہ گئی سانپ اور بچھو پیدا کیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ٹانگیں دینی چاہیے تھیں ان کو پر دینے چاہیے تھے اس نے پرندے پیدا کیے پرندوں کے پر ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے ایسے ہونے چاہیے تھے کوئی آج تک اس میں کمی نہیں نکال سکا انسان میں کسی نے کمی نکالی ہو اس کی آنکھیں سامنے کیوں ہیں پیچھے کی طرف ایک ہوتی ایک آگے کی طرف ہوتی کسی نے یہ کمی نہیں نکالی اس کے دان کان برابر میں کیوں ہیں دوسرے طریقے سے رکھے جاتے اس کے دانت دوسرے کوئی کمی نہیں کسی ایک بال میں کوئی بتائے کہ یہ یہاں مناسب نہیں یہاں جس نے دیکھا اس نے یہی سمجھا کہ یہ یہی مناسب ہے اس کی اس کائنات میں یہ تو عالم اصغر زمین تو اوپر کی کائنات میں کیا کمی نکالے گا ینقلب الیک البصر پلٹ آئے گی نگاہ الیک تیری جانب خاصی ذلیل ہو کر وہ حسیر مثال میں کہ وہ حسرت میں ہوگی وہ کوئی کمی نہیں نکال سکتی پلٹ آئے گی جو کمی نکالنا چاہے گا کون نکال سکتا ہے ہم خطا کا منع پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کتے کو کہنا کہ بیٹھ جا ذلیل ہوگی کچھ نہیں کر سکتا ہے کون کمی نکال سکتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا اور ہم نے یقین خوبصورت بنایا مزین کیا ہم نے السماء الدنیا قریبی آسمان کو اسی کو ہم کہتے دنیا کا آسمان دنیا کا معنی قریبی دنا یدنو قریب ہونا قریبی یہ دنیا چونکہ آخرت کے مقابلے میں قریبی ہے اس لیے دنیا کہا جاتا ہے اس آسمان دنیا کو ہم نے خوبصورت بنایا بے مصابیحا چراغوں کے ذریعے سے یہ ستارے کیا چراغ جلا دیے ہم نے کتنے چراغ جلائے اللہ اکبر ان کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ان کو ہاں، کوئی کرایہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ان کو جلانے کے لیے خادم رکھے جائیں اس کی ضرورت نہیں وَجَعَلْنَاهَا اللہ رجو اور ان چراغوں کو ان ستاروں کو ہم نے بنایا رجومن مارنے کا ذریعہ للشیاطین شیطانوں کے لیے شیطانوں کو کس طرح مارا جاتا ہے پیچھے بار بار گزرا اور سورت الجن میں ابھی اور آئے گا وہ لهم عذاب سعیر اور ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے انسانوں کے لیے جنوں کے لیے مکلف کے لیے عذاب السعیر بھڑکنے والی آگ کا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا جو نہ مانے نذی نے کف اور وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وٹسل مسیر اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ کیسی بری جگہ ہے تصور کی دنیا میں دیکھو مالک الملک خبر دے رہا ہے جس سے سچی خبر کسی کی نہیں ہو سکتی اذا القوا ہا جب جہنم میں جانے والے نافرمان انسان ڈالے جائیں گے جہنم میں سنیں گے وہ جہنم کے لیے شہیقاً چنگھاڑنا گدے کی طرح آواز سنیں گے یا تو جہنم کے کھولنے کی آواز ہے اور یا جو پہلے ڈالے گئے ان کے چیخنے اور چلانے کی آواز ہے کیونکہ سورہ بود میں ہم پڑھ چکے ہیں شہید و ظفیر انسانوں کے لیے وہاں چنگھاڑنا گدے کی طرح آواز نکالنا ہوگا وہی تفور اور وہ جوش مار رہی ہوگی وہ جہنم ڈرا رہی ہوگی انسانوں کو جوش آ رہا ہے اس کی آگ کی شون شون تقاض تمیز من الغیظ اور اس کے جوش سے ایسا محسوس ہوگا جیسا وہ غصہ ہو رہی ہے وہاں آنے والوں پر کم تم کیوں آئے تمہیں اتنی لمبی عمر دی گئی تھی اس سے بچنے کے کوئی سامان کرتے اپنے مالک کو مانتے اچھے عمل کر کے آتے کیوں آئی تم یہاں تقاض تمیز من الغیظ قریب ہے تمیز کہ تھٹ پڑے وہ من الغیز غصے کی وجہ سے اللہ اکبر آگ میں گویا غصہ آ رہا ہے کیوں آئے تم یہاں علما القی فیہا فوج جب جب بھی ڈالی جاتی ہے اس جہنم میں فوج انسانوں کی ایک بڑی جماعت ایک فوج ڈالی جاتی ہے سألہم پوچھتا ہے ان سے اس فوج سے پوچھتا ہے خزنتہا کون پوچھتے ہیں جہنم کے سپرنڈنٹس جو وہاں کے ذمہ دار ہیں چوکی دار ہیں وہ پوچھتے ہیں الم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تمہیں کسی نے بتایا نہیں قالو بھلا وہ کہیں گے بالکل آئے تھے سمجھانے والے آئے ڈرانے والے آئے انبیاء کرام آئے انبیاء کرام کے جانشین آئے انہوں نے ہمیں سمجھایا اور بتایا اور اس جہنم کا تعارف کرایا قد جانا نظیر یقین آئے تھے ہمارے پاس نذیر ڈرانے والے یقین ہمارے پاس نذیر ڈرانے والا آیا فکذبنا لیکن ہم نے جھوٹ سمجھا ہم نے اس کو جھٹلایا ہم نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے کہیں نہیں خدا نے تجھے بھیجا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ اور جب انہوں نے اللہ کا کلام دکھایا کہ یہ کلام اللہ نے نازل کیا ہے قلنا ہم نے کہا ما نزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ نے میں نے شئی کسی چیز کو ان انتم الا فی ضلال کبیر تم نہیں ہو مگر بہت بڑی گمراہی میں ہم ان کو جھٹلاتے رہے ان کو گمراہ کہتے رہے وقالوا لو كنا نسمع آئے ہائے آپ جہنم میں جا کر کہیں گے کاش کہ ہم نے دو کام کیے ہوتے دو میں سے ایک ہی ہم کو نصیب ہوا ہوتا لو فالو لو کننا نسمع کاش کہ اگر ہم سنتے او نعقل یا ہم سمجھتے ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم نہ ہوتے بھڑکنے والی جہنم والوں میں سے یہ جس جہنم میں ہم پہنچے ہیں اس والوں میں سے ہم نہ ہوتے جہنم والوں میں سے نہ ہوتے اگر ہم سمجھتے اگر ہم سنتے انسان کے پاس دو چیزیں ہیں یا تو اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ خود تحقیق کرے اس کے پاس اتنی عقل ہو کہ وہ خود تحقیق کر کے بات معلوم کرے اور اگر تحقیق نہیں کر سکتا ہے تو اس کو دوسری صفت پروردگار نے دی کہ وہ قانون سے سن کر کے دوسروں کی تقلید کر لے یا تحقیق کر لے یا تقلید کر لے ہم اگر سنتے اور سننے والوں کی بات کو مان جاتے تب بھی جہنم سے چھوٹ جاتے ہیں اگر ہم خود تحقیق کرتے تب بھی جہنم سے چھوٹ جاتے لو کنہ نسم کی طرف اشارہ کاش کہ ہم نے سنا ہوتا یا ہم نے سمجھا ہوتا اصحاب السعیر ہم بھڑکنے والے جہنم والوں میں سے نہ ہوتے تم نے مان لیا اپنے جرم کو اتنا جلدی تم تو جب پیش ہوئے تھے عدالت میں تو کیا کہتا ہوں واللہ ما کننا مشرکین خدا کی قسم ہم بالکل مشرق نہیں ہیں اب بڑے جلدی مان گئے فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ تو مان لیا انہوں نے بِذَنْبِهِمْ اپنے گناہ کو فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ تو دوری ہو سانت ہو پھٹکار ہو لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ جہنمیوں کے لیے ان الذين يخشون ربهم بالغیب یہ طبقہ جہنم میں جانے والا اتنا لمبا ذکر اس کا ہوا سارے انسان گھبراتے کہ اس میں جانا ہے یہ جہنم اس کے بچنے کا کیا سامان ہو سکتا ہے فوراً بیان ہو گیا ان یخشون ربهم بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب بے دیکھے لہم و اجر کبیر ان کے لیے بخشش بھی ہے وہ اجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے جو ان سے لغزشیں ہو گئیں جو ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں سب معاف وہ اجر کبیر اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وہ قَوْلَكُمْ و قولکم یہ تو اس کی قدرت ہے اور قدرت کے ساتھ فوراً علم کا ذکر آتا ہے اتنا لمبا اور تفصیلی تذکرہ فرمایا اس کی قدرت کا اب اس کے علم کا سنو اس کا علم کیسا ہے وہ قَوْلَكُمْ اے انسانوں تم چھپاؤ اپنی بات کو ابھی ہارو بھی یا تم ظاہر کرو اس کو بذات سے بے شک وہ جاننے والا ہے ذات صدور سینے والیوں کو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے جو سینوں میں چھپی رہتی ہیں ادا عالم کیا وہ نہیں جانے گا من خلقا جس نے پیدا کیا اتنی بڑی مخلوق کو جس نے پیدا کیا علم و دانش کے ذرائع عطا کیے اور علم عطا کیا اس نے دوسروں کو علم دیا کیا وہ خود نہیں جانے گا الا یعلم کیا وہ نہیں جانے گا من خلق جس نے پیدا کیا وہ اللطیف الخبیر اور وہ تو بہت باریک بھی الخبیر اور بہت خبر رکھنے والا ہے هو الذي جعل لكم الارض ذلولا اس کی قدرت کا مزید کچھ تفصیلی ذکر هو الذي وہی تو ہے جس نے جعل لکم الارض بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولا پست رہنے والی آجز رہنے والی تمہارے سامنے مسخر اس پر دوڑو ناچو کودو دھماکے کرو کھودو اس کو زمین انکار نہیں کرتی ہے زمین کو تمہارے لیے پست بنایا جیسا مرضی کر لو سرنگیں نکال لو اس کے نیچے سوراخ کر لو کیسا زلولت فمشو فی کی تو چلو تم زمین کے کندھوں پر منقب کی جمع مناقب یہ کندھے مونڈے ان مونڈوں پر چلو گویا جس طرح آپ چھوٹے بچے کو اپنے کندھے پر رکھتے اور لے کر چلتے ہیں زمین ساری کائنات کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہے اور بعض نے ترجمہ کیا اس کے کندھوں پر یعنی اس کے کناروں پر چلو وہ مِن رِزْقِهِ اور کھاؤ اس کی روزی میں سے وَإِلَيْهِ الہی لیکن یہ بات یاد رکھو کہ مر کر کے پھر زندہ ہونا ہے اللہ اور اسی کے پاس جانا ہے زندہ ہو کر کے من فی السماء یہ زمین اس نے تمہارے لیے بنائی پھر تم اس مالک کو بھول کر کے کیسے بچ جاؤ گے ذرا سوچو تو صحیح آمن تم کیا تم مطمئن ہو جاؤ گے آمن تم کیا تم بے فکر ہو گئے کیا تم مطمئن ہو گئے من فی السماء اس ذات سے جو آسمان میں ہے يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ آج اس نے زمین کو تمہارے لیے عاجز بنایا لیکن یہ اس کی قدرت ہے اگر وہ چاہے تو اَن يَخْصِفَ دھسا دے بِكُمْ تم کو الْأَرْضَ زمین میں فَإِذَا هِيَ تمور تو اچانک زمین کپ کپانے لگ جائے ابھی تو تم چلو دوڑو بھاگو کھودو جو مرضی کرو زمین چپ کچھ نہیں کہہ رہی ہے اگر وہ مالک چاہے تو ہلا دے اس کو اور تم دھس جاؤ سارے کے سارے اس میں ام امین تم یا کیا تم مطمئن ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے ان یرسل علیکم حاصبا کہ بیچ دے وہ تمہارے اوپر پتھر برسانے والی ہوا کو جو پتھر برسائے اور اس سے تم ختم ہو جاؤ قوم لوت کی طرح اور قوم عاد کی طرح کیف نذیری پھر تم جان لو گے کئی کیسا تھا میرا ڈرانا سور قمر میں عرض کیا جا چکا کہ نذیر اس میں فائل بھی ہے جس کے معنی ڈرانے والا اور یہ مصدر بھی ہے جس کے معنی ڈرانا کیسا رہا میرا ڈرانا کیا نتیجہ رہا ذرا سوچو اگر ایسا کر دے اور اس نے کیا ایسا کچھ کو زمین میں دھسایا اور کچھ کے اوپر پتھر بسانے والی ہوا بھیجی وَلَقَدْ الَّذِينَ قَبْلِهِمْ یقیناً جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فَقَيْفَ قَانَ کان نکیری تو کیسا ہوا میرا نکیر نکیر کے پرس کرنا اسی سے کیسا رہا میرا انکاری علیہم بالعقوبتی میرا ان کو سزا دے کر کے ان کی نکیر پکڑ کرنا کیسا رہا اولم یرو الطیر ابھی فرمایا کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں غور کیا اور پھر آسمان کا تذکرہ بھی آیا بیچ کی فضا کو دیکھ لو اولم یرو الطیر کیا انہوں نے غور نہیں کیا الطیر پرندوں کی جانب فو جو ان کے اوپر ہیں صافات پر پھیلائے ہوئے ویقبضن اور پروں کو سمیٹے ہوئے صف یا کے معنی صف لگانا بھی ہے اور پرندوں کا پر پھیلانا بھی پر پھیلائے ہوئے ویقبضن اور پروں کو سمیٹے ہوئے ما یمسکہن الا الرحمن نہیں ان کو کوئی روک کر رکھتا ہے سوائے اس بہت بڑے مہربان کے وہی ان کو روک کر رکھتا ہے فضا کے اندر کس نے ان کو اڑنے کا سلیقہ بتایا کس نے ان کو یہ ساری تیراکی کی تیر اڑنے کی یہ سب ترکیبیں بتائیں انسان اگر ان چیزوں کو سیکھے زندگی گزر جائے مگر ان کی ایک ایک ادا کو نہ سیکھ سکے ان کو کس نے سکھایا کون ان کو روک کر رکھتا ہے نہیں ان کو کوئی روکتا ہے سوائے رحمان کے انہو بکل شیئن بصیر اللہ اکبر کتنے پرندے ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں اور کتنے زمین کے اندر کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں انہو بکل شیئن بصیر بے شک وہ ایک ایک چیز کو دیکھنے والا ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کون کہاں اڑ رہا ہے کس کی پرواز کیسی کس کے لیے کیا معاملہ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس حادثاتی طور پر کوئی مرا کوئی بچا نہ اللہ جس کو وہ مارتا ہے وہ مرتا ہے جس کو وہ بچاتا ہے وہ بچتا ہے ام حاض اللہ جم جند یم سر من دون رحمان اس مالک کو چھوڑ کر کے تم اوروں کو بکارتے ہو ام منہ یا کون ہے وہ الذي هو جند لكم جو تمہارا لشکر بن کر کے ينصركم تمہاری مدد کرے گا من دون الرحمن رحمان کے سوا ان الكافرون الا فی غرور کوئی نہیں کوئی نہیں نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ مدد کرے گا وہ مدد کرے گا کوئی نہیں کرے گا ام من هذا الذي یا کون ہے کوئی الذي يرزقكم جو تم کو روزی دے سکے ان امسک رزقه اگر وہ روک لے اپنے روزی کو کون ہے ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بل لجو فی عتب و نفور بلکہ وہ لوگ جن کا بھی اوپر ذکر ہوا تھا نافرمان لجو گھس گئے ہیں مصر ہو گئے ہیں لجا یا لجو سمندر کی گہرائی میں اترنا اور دوسرے معنی اڑ جانا اڑ گئے ہیں فی حتبین سرکشی میں اور نفرت میں افمن یمشی یمشی احدا علا صراط مستقیم اب دو قسم کے انسان ہوئے کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے جو ماننے والے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی ٹانگوں پر چلیں گے سیدھے چلیں گے اور نہ ماننے والوں کو سر کے بل چلایا جائے گا ٹانگیں اوپر اور سر نیچے اپنے مالک کو نہیں مانتے تھے تمہاری سوچ الٹی تھی تمہیں سیدھا پیدا کیا گیا اور سیدھے چلنے کا حکم دیا گیا مگر تم الٹے چلے اب تم کو الٹا کیا جائے گا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان سر کے بل کیسے چلے گا فرمایا جو مالک اس کو ٹانگوں پر چلاتا ہے وہ اس کو سر کے بل بھی چلا سکتا ہے سر کے بل چلے گا افمن یمشی تو کیا وہ آدمی جو چلتا ہے مقیب بن اونا ہو کر کے الٹا ہو کر کے علا وجہ ہی چلے گا اوندہ اوندا ہو کر کے اپنے چہرے کے بل اہدا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے ام یمشی یا وہ ہدایت والا ہے جو چلتا ہے سوین سیدھا ہو کر علا چلتا ہے دنیا میں اور قیامت کے دن چلے گا سوین سیدھا ہو کر على صراط مستقیم سیدھے راستے پر دنیا میں جس کی سوچ ٹیڑھی تھی گویا وہ سر کے بل چل رہا تھا قیامت کے دن وہ حقیقت میں چل پڑے گا دنیا میں جس کی سوچ سیدھی تھی گویا وہ ٹانگوں کے بل سیدھا چل رہا تھا قیامت کے دن چلے گا اور یہ الٹا اور یہ سیدھا اس سے لوگ سمجھے کہ کون سیدھا تھا کون الٹا تھا کلو اللہ ان شاہ آپ فرما دیجئے وہی تو ہے جس نے انشاکم تم کو پیدا کیا وجعل لکم السمع اور اس نے بنایا تمہارے لیے سننے کی طاقت ولسارا اور دیکھنے کی طاقت والافعدہ اور سمجھنے کی طاقت جس نے تم کو کان دیے آنکھیں دی دل دیا قلیل ما تشکرون بہت کم ہی تم شکر کرتے ہو قل هو الذی ذرعکم آپ فرما دیجئے وہی تو ہے جس نے ذرا پھیلا دیا تم تم کو زمین میں پیدا کیا اور پھر پوری زمین میں تم کو بکھیر دیا پھیلا دیا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی جانب تم کو جمع کیا جائے گا اور جیسا ذکر آیا جمع ہونے کا اور اس کی عدالت کا اور اس کے ہاں پیش ہونے کا تو کافروں نے مذاق اڑانی شروع کر لی کتنے دن رہ گئے کب پیش ہوں گے وَيَقُولُونَ الْوَعْدُ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قل انما العلم عند اللہ آپ فرما دیجئے بے شک وعدہ بے شک علم اللہ کے پاس ہے یہ کب پورا ہوگا اور کب قیامت آئے گی کب دوبارہ زندہ ہوں گے اس کا علم اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور بے شک میں نذیر مبین کلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں فلما رأوه وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه تو جب وہ دیکھیں گے اس کو کس کو ہو سے مراد کیا ہے اس کو دیکھیں گے یہ الوعد جو اس جو جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ عذاب کب آئے گا دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے فرمایا جب اس عذاب کو یہ دیکھیں گے اس قیامت کو یہ دیکھیں گے ذلفتن قریب آتے ہوئے سی ات وجوہ الذین سی آ اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں بگڑ جائیں گے لیکن ہم پیچھے پڑ چکے حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے میں پریشان ہو جانا پریشان کر دیے جائیں گے وجوہ الذین کفروا ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے انکار کیا تھا جنہوں نے اپنے مالک کو نہیں مانا تھا وکیل هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ بھی اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا جی، یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے یہ ہے آگئی وہ لہ اللَّهِ آپ فرمائیے تم کیا خیال ہے تمہارا ان اہلکنی اللہ اگر اللہ ہلاک کر دے مجھ کو وہ امن اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو او رحمنا یا ہم پر اللہ رحم فرمائے یہ ان کی جن کا جواب جو وہ کہتے تھے کہ نہیں چلو کچھ دن انتظار کرو یہ مر جائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی فرمایا اگر وہ مالک ہم کو ہلاک کر دے موت دے دے اور سارے ایمان والوں کو بھی موت دے دے تمہیں کیا ملے گا اور ہم بچ جائیں اور زندہ رہیں اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہو تمہیں کیا ملے گا نہ ہمارے جینے سے تم کو کچھ مل رہا ہے فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ اگر تم اس کفر کی روش پر برقرار رہے انکار کرتے رہے مَنْ يُجِيرُ کون بچائے گا تم کو من عذاب علیم نافرمانو نافرمانو کو کون بچائے گا من عذاب علیم دردناک عذاب سے تمہیں تو وہ ہو کر رہے گا ہم ہم پر غصہ کرنے سے تم کو کیا فائدہ ملا قل هو الرحمن آپ فرما دیجئے وہی تو ہے بے پناہ رحم کرنے والا آمنا بھی ہم اسی پر ایمان لے آئے وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کر لیا فستعلمون تو ان قریب تم جان لو گے من ہوا فی ضلال مبین کون ہے کلم کھلا گمراہی میں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا آپ فرمائیے ارائی تم کیا تم نے غور کیا کیا تم نے سوچا کبھی ان نسبہ ماؤکم اگر ہو جائے تمہارا پانی غوراً گہرائی میں اتر جائے تمہارا پانی بہت گہرائی میں اندر چلا جائے فَمَنْ کم تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس بیمار ان فلٹر کیے ہوئے پانی کو صاف پانی کو اس موقع پر ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ سورت سنائی گی مکہ کے مشرقین کو بھی اور جب انہوں نے یہ سنی کہ جب اگر پروردگار تمہارے پانی کو گہرائی میں اتار دے کون ہے جو تمہارے پاس صاف شفاف نکلے ہوئے فلٹر کیے ہوئے پانی کو تمہارے پاس لائے تو ایک نافرمان بولا کہنے لگا گینتی لے آئے گی بیلچا لے آئے گا کئی لے آئے گی کھو دیں گے اگر نیچے چلا جائے گا اور نیچے کھود لیں گے اور نیچے جائے گا اور نیچے کھود لیں گے اور نیچے چلا جائے گا اور نیچے کھود لیں گے اسی وقت اس کی نگاہیں ختم ہو گئیں اس سے کہا اب چلا گینتی کہاں سے لائے گا چلا بیلچا کہاں سے لائے گا یہ تو پروردگار کا کرم ہے اس نے پانی کا یہ نظام رکھا ہے اگر اب نظام ختم ہو جائے وہ اب خراب اٹھاتا ہے پہاڑوں پر برف برساتا ہے پھر وہ پانی زمین میں اترتا ہے پھر لوگوں کو ملتا ہے گہرائی میں چلا جائے تو کون اس کو لا سکتا ہے کوئی نہیں لا سکتا ہے اس صورت کے آخر میں قیامت کا تذکرہ تھا اور آپ نے اس کا انداز دیکھا یہ ہیں وہ چیزیں جس کے لیے ترغیب دی گئی کہ ہر ایمان والا سونے سے پہلے ان چیزوں کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے سوئے اور جنت اور جہنم کا یہ نظارہ کر کے اور اس میں تو زیادہ تر جہنم کا ہی کرایا گیا اس کو دیکھ کر کے سوئے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے وہ کس راستے پر چل رہا ہے سیدھا چل رہا ہے یا الٹا ہو کر کے سر کے بل چل رہا ہے اگر وہ صحیح سمت جا رہا ہے صحیح سوچ پر چل رہا ہے اس کا مطلب وہ سیدھا چل رہا ہے ورنہ وہ سر کے بل الٹا ہے پھر قیامت کے دن وہ صحیح طور پر الٹا ہی ہو جائے گا آخر میں قیامت کا تذکرہ تھا نئی صورت شروع ہوئی اور اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت رسالت کو بیان کیا گیا اور قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القلم وہی اتنا تان سونا آیا سورة قلم مکی ہے اور اس میں باون ہیں وفیہ رکوعان اور اس میں دو رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما وماء یہ جو اوپر کی باتیں تذکرہ سنا اس کے اوپر ان کے پاس جب کوئی جواب نہیں رہا تو انہوں نے یہی کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے مجنون ہے اس لیے مجنونانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور آج بھی یہ لفظ بڑا مشہور ہے کہتے ہیں مذہبی جنونی یہ جنونی قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں فی الحال تو ہم نے جینا ہے اور یہاں پر بس جینے کے لیے کرنا ہے کیا کر سکتے ہیں یہ آخرت کی باتیں قیامت کی باتیں جنت کی باتیں جنم کی باتیں یہ تو مذہبی جنونی لوگ کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کو اور دین والے کو اور دین پر عمل کرنے والے کو دیوانہ کہنا پاگل کہنا بہت پرانی ریت ہے بہت پہلے انبیاء کرام کو کہا جانے لگا حضرت نو علیہ السلام سے شروع ہوا ہر دور میں کہا گیا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا نون والقلم وما اسکرون قرآن کریم کئی کئی قسمیں کھا کر کہتا ہے ان کبھی نعمت رب کبھی مجنون آپ اپنے رب کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے نون نون کا کیا مطلب حروف مقطعات میں سے ہے جو طبقہ کہتا ہے کہ یہ پروردگار کی صفات میں سے ہے تو وہ اللہ کی صفات ہی اس کو شمار کرتا ہے اس کے صفاتی ناموں میں اس کو شمار کرتا ہے اور دوسرے حضرات نے اور بھی اس کی تفسیر میں بہت کچھ کہا والقلم وما ومایست قسم ہے قلم کی وما یسترون اور قسم ہے ان کی جو لکھتے ہیں قسم ہے اس مضمون کی جس کو لکھتے ہیں یا ماں بمن من تو قسم ہے لکھنے والوں کی کون سی قلم مراد ہے کون سے لکھنے والے مراد ساری قلمیں اور سارے لکھنے والے لوہے محفوظ وہ قلم جس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اس کو کہا گیا اکتب تو لکھ اور اس نے کہا کیا لکھوں کہا جو ہونا ہے اور جو ہو چکا ہے سب لکھ اس نے سب لکھ ڈالا لمحوں میں اور لوہے محفوظ میں وہ محفوظ ہو گیا وہ قلم بھی اور وہاں جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ بھی اور دنیا میں جو انسان تاریخ لکھ رہے ہیں دنیا کے حالات مرتب کر رہے ہیں ان سب کی قلمیں بھی اور یہ لکھنے والے بھی یہ سب کے سب ان سب کی پروردگار قسم کھاتا ہے ان سب کے لکھنے والوں کی لکھائی اور لوہے محفوظ کی لکھائی اور وہ قلم یہ سب کے سب گواہی دیتے ہیں ما انت بنعمت نیامت بمجنون آپ اپنے رب کی نعمت اس کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں جس جس نے آج تک دنیا کے حالات لکھے کیا انہوں نے ایسا لکھا کہ کوئی آدمی اتنے بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے لیکن نوز باللہ ہے وہ دیوانہ کوئی انسان انسانوں کو گمراہی سے نکالتا ہے ہدایت پر لاتا ہے جہنم سے نکال کر کے جنت کی طرف نکالتا ہے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف نکالتا ہے کیا وہ دیوانہ ہوتا ہے کسی قلم نے آج تک ایسا نہیں لکھا ایسے شخص کو دیوانہ کہا جاتا ہے ما انت بنعمت نعمت بمجنون آپ اپنے رب کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور آپ کے لیے تو یقین وہ اجر ہے وہ ثواب ہے غیر ممنون جس کو احسان نہیں جتلایا جائے گا اور دوسرا معنی جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا کیا دیوانوں کے لیے ان کی دیوانگی پر ان کو اجر ملتا ہے کوئی آدمی دیوانہ ہو جائے پاگل ہو جائے تو اس کے پاگل پنے پر اس کو اجر ملتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ تو بہت بڑے اخلاق پر ہیں بہت بڑے اخلاق پر جس کا مکہ والوں کا اعتراف ہے مکہ والے بھی اس کے منکر رہے ہیں بلکہ آپ کے خادم کیسے اخلاق پر ہیں اس کا بھی پوری دنیا کو اعتراف ہے کہ یقیناً یہ بلند ترین اخلاق کے مالک لوگ ہیں یہ زبردست اخلاق پر ہیں اس کا اعتراف کیے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا تو جو بلند اخلاق کے مالک ہوتے ہیں بلند کردار کے مالک ہوتے ہیں تو کیا وہ دیوانے ہوتے ہیں لیکن یہ جان بوجھ کر کے آج بھی شیطان انسانوں سے یہ کہلوا رہا ہے جو انسان اس مالک کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں مذہبی جنونی ہے پاگل لوگ ہیں جی حالانکہ ان سے پوچھو کہ ان کے اخلاق اور کردار کیسے ہیں تو کہیں گے کہ پوری دنیا مل کر کے ان کے اخلاق اور کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن ہی دیوانے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فرمایا پھر آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے ابھی بادل ہیں ابھی چھٹے چاہتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا حالات کروٹ لیں گے اور دنیا میں پتہ چل جائے گا کس کون دیوانہ تھا یہ دنیا میں بھی پتہ چلے گا اور اصل تو آخرت میں پتہ چلے گا آپ بھی دیکھ لیں گے وہ بھی دیکھیں گے یہ دنیا گزری برزخ کا زمانہ گزرا محشر کا میدان آیا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا وہاں پتا چل گیا کون دیوانہ تھا فصل تو آپ بھی دیکھیں گے وہی اور یہ بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے دنیا میں اتنے دنوں میں چند دن ہو گئے جو آپ کو پاگل کہہ رہے تھے ان کی اولادوں نے کہا ہمارا باپ واقعی پاگل تھا اس نے کس حقیقت کو انکار کیا کس پاگل پنے میں مبتلا رہا وہ اور واقعتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے عقل مندوں کو ملا کر کے اگر ایک طرف رکھا جائے اور آپ کی ذہانت کو ایک طرف تو کوئی آپ کی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور یہ حیرتناک بات ہے اپنوں نے نہیں نہ ماننے والوں نے غیروں نے بھی یہی لکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ذہین انسان کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک شخص نے ایک ہزار لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی دنیا کے کہ ان میں سب سے زیادہ کس نے کام کیا اور سب سے اونچا کام کس نے کیا تو سب سے اوپر وہ مجبور ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے کے لیے اس نے کہا کہ نہ ان سے ذہین آدمی پیدا ہوا نہ ان کی طرح کوئی کام آج تک کر سکا ہے فست تب سرو یہ سارے گواہی دیتے ہیں کون دیوانہ ہے فصل سرو تو آپ بھی ابھی دیکھیں گے ویوب سرونا اور یہ بھی دیکھیں گے بس چند دن کے بعد حالات چھٹیں گے پتہ چلے گا کون دیوانہ ہے مکہ فتح ہوا چند دن کے بعد سب نے تسلیم کیا ہم پاگل تھے ہم کیا کرتے رہے کم المفتون کیا دیکھیں گے کون ہے تم میں سے المفتون فتنے میں ڈالا ہوا وہی مقصود ان کا دیوانہ کون تم میں سے دیوانہ ہے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے عالم اور ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو بمن غل سبیلی اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا وہ اعلم عالم بل محتین اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں باطل کی یہ بھی ایک زبردست کوشش ہوتی ہے کہ سب مل کر کے یک زبان ہو کر کے کہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے گمراہ ہو گئے گمراہ ہو گئے گمراہ ہو گئے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی گمراہ ہو گئے جب سارے لوگ کہہ رہے ہیں گمراہ گمراہ گمراہ تو آخر لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ ہاں جائے یہی گمراہ ہوں گے ورنہ کیوں کہا جا رہا ہے سب کے سب کو گمراہ یہ گمراہ یہ گمراہ مکہ کے مشرقین بھی یہی کہتے تھے کیا کہتے تھے جو جو ایمان قبول کرتا تھا اس کو کہتے تھے یہ صحابی ہو گیا لگتا ہے یہ بھی کوئی اصطلاح اللہ کو پسند ہے جیسے اس وقت میں جو دیندار بنتا تھا اس کو صحابی کہتے جیسے آج کوئی دیندار بنتا اس کو وہابی کہتے یہ صحابی ہو گیا بالکل یہ بات ہے نہیں ہے کیا بے دینوں سے بھی پوچھو بالکل ان پڑھوں سے پوچھو کہ یہ کیا کہتے ہیں صاحب صاحب وہ بھی کیا کہتے رہتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاں جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے جو دین پر عمل کرتا ہے وہ اس کو لوگ وہابی کہتے ہیں اور ایک مولوی صاحب کی جو میں نے خود سنی وہ بہت مزے کی بات کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے دیکھو ان کی نمازوں کی طرف دھیان نہ دو تم ان کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے ہو ان کی عبادت کو مت دیکھو تم ان کی طرح عبادت نہیں کر سکتے ہو ان کی سنتوں کو مت دیکھو تم ان کی طرح سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے ہو جتنا یہ کرتے ہیں لیکن جان لو کہ یہی بے دین ہے ارے تو پھر دیندار کون ہے سبحان اللہ وہ سب مل کر کہتے تھے یہ بے دین ہو گئے بے دین ہو گئے ہیں یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے فرمایا اللہ جانتا ہے تم سے وہ پوچھ رہا ہے وہ عالم بے ان رب کا بے شک تیرا رب ہوا عالم وہ خوب جانتا ہے اس آدمی کو جو بھٹک گیا سبیل ہی اس کے راستے سے وہ عالم وہ خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں فلا فتح المقدبین تو مت آپ بات مانیے المکذبین جھٹلانے والوں کی یہ بڑا زبردست مضمون ہے کاش کہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ میں آئے کون گمراہ ہے کون ہدایت پر ہے سارے گمراہ مل کر کے کہیں گے ہر طرف سے ٹی وی میں بھی اخبار میں بھی ریڈیو میں بھی ہر جگہ ایک ہی سنائی دے گا آپ کو یہ گمراہ ہو گئے یہ گمراہ ہو گئے یہ گمراہ ہو گئے ان کی منشا کیا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف نہ بڑھ سکیں اور لوگ گمراہ ہو جائیں حالانکہ ان کو معلوم ہے یہ بلند ترین اخلاق کے مالک لوگ کیا یہ گمراہ ہوتے ہیں ایسے وقت میں ہدایت والے کو کیا کرنا ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کو پہاڑ بن کر کے کھڑا رہنا ہے یہ سب ملیں گے اور مل کر کے اس کو پست کرنے کی کوشش کریں گے اس کے حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ذہنی ٹارچر میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے مگر اس کو ہلنا نہیں ہے کیا کسی نے کہا تھا نا کہ کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوما چھوڑ دیا دیکھا یہ پتھر بھاری ہے ہم سے نہیں اٹھتا ہے آئے وہ سارے مل کر کے کوشش کریں مگر تو کہیں ہل نہیں جانا اس لیے کہ تیرے ہی جم جانے سے کائنات قائم ہے اگر تو ہل گیا تو کائنات ہل جائے گی فلا تطع تو آپ ہرگز بات نہ مانے المکذبین جھٹلانے والوں کی کیا اللہ کے نبی مان سکتے تھے آپ کو سنایا گیا آپ کو فرمایا گیا ہم کو سنایا جا رہا ہے یہ کیا چاہتے ہیں باطل کسی ڈگر کے اوپر ہوتا ہے اس کا کوئی اس کا کوئی مدار نہیں ہوتا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا باطل کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی اور اگر ایمان والا ایمان کی محنت چھوڑ دے تو وہ بھی چھوڑ دے گا وہ کیا چاہتا ہے کہ تم محنت نہ کرو لو تدہنو فیدہنون وہ تو یہی پسند کرتے ہیں لو تدہنو کاش کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں فیدہنون تو وہ سب بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے ان کا کوئی اپنی محنت نہیں ان کو کون سی چلٹی پڑی ہے وہ تو اس انتظار میں ہیں کہ کسی طریقے سے آپ ڈھیلے پڑیں آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں مگر غیر اللہ کی کوئی بات نہ کریں آپ کریں بات جتنی مرضی کرتے رہیں آپ یہ کہیں کہ اللہ دیتا ہے اللہ حاجت روا ہے مشکل کشا ہے مگر یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہے کچھ بھی اگر تم ڈیل آپ ڈھیلے پڑ گئے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ گئے ہو گیا ٹھیک ہے اللہ کا نام لے رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں اللہ کا نام تو ہم بھی لیتے ہیں یہ بھی لیتے ہیں لیتے رہے البتہ یہ نہ کہیں کہ جو ہم نے باطل معبود بنائے ہیں یہ سب کے سب جھوٹ کا پلندہ ہے ولا تو اور دوبارہ کا بت بات مانے یہ دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی یہ بتانے کے لیے کہ کیسے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے ان لوگوں کو گن لو یہ یہ لوگ ہیں ان کی بات نہیں ماننا کون کون لوگ ہیں اللہ اللہ فی مہین بہت زیادہ قسمیں کھانے والے یہ بات بات کے اوپر قسمیں کھائیں گے اور جھوٹی قسمیں اور مہین ہوں گے ہمیشہ دلیل قسم کے لوگ گھٹیا قسم کے لوگ گندے قسم کے لوگ ہوں گے جب ان کے اپنا کردار دیکھا جائے گا تبھی یہ کوئی صاحب کردار لوگ نہیں ملیں گے کوئی کسی گندے کام میں پھنسنے والا کوئی کسی گندے کام میں پکڑا جانے والا سارے گندوں کا سردار پوری دنیا کا تھانے دار کتنا گندا ہوگا کہ کتنے گند میں وہ مبتلا ہوگا کہ پوری دنیا کے سامنے اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ میں بڑا گندا انسان ہوں یاد ہوگا نا نہیں بھول گئے یاد دنیا کی نہیں اس نے اعتراف کیا تھا پوری دنیا کے سامنے کہ میں نے بدکار انسان ہوں اور میں نے بدکاری کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے استغفر اللہ کتنا مہین ذلیل انسان یہ ذلیل قسم کے انسان ہوں گے ہمازن ان کا کام کیا ہوگا صرف دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور دوسرے معنی ہماز کے دوسرے معنی دوسروں کو تانے دینا اپنی طرف نہیں دوسروں کے عیب تلاش کرو دوسروں کو تانے دو یہ دیوانے ہیں یہ پاگل ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور مشا ان بن امین ان کا کام ہوگا چگلیاں لگاتے پھرنا چوریاں لگاتے پھرنے والے کی بات نہیں مارنا یہ کیا کریں گے پوری دنیا کی ادھر کی بات ادھر لگائی ادھر کی بات ادھر لگائی لوگوں کو لڑایا اپنے ہتھیار بیچے بس آرام سے سو گئے مشیاں بن امین یہ چگلیاں لگاتے پھرنے والا منا خیر خیر سے روکنے والا ان کی پہچان ہے یہ نیکی سے روکیں گے یہ نکاحوں کو مشکل بنائیں گے اور بدکاریوں کو یہ آسان بنائیں گے بدکاریوں کے اڈے کی لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن نیک بننے کے لیے انسانوں نیکی کے لیے نیکی کے راستے بند اور برائی کے راستے کھلے للخیر ان سے روکنے والے معتدن حد سے بڑھنے والے اسیم بہت زیادہ گناہ کرنے والا یہ ایک آدمی کو سامنے رکھا گیا اس کی نہیں بات ماننا لیکن وہ ایک فرد نہیں مراد ہے یہ طبقہ جو دین سے روکتا ہے جو دوسروں کو گمراہ کہتا ہے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے یہ اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے معتدن حد سے بڑھنے والا عصیم گناہ کرنے والا اتل اور اجڑ مثال اجڑ اجڑ سمجھتے ہیں نا ہمارے ہاں اس کو کہتے اوڑ ماننی نہیں کسی کی بات بس ساری دنیا کچھ کہہ رہی ہے نہیں نہیں وہ کہے گا نا نا بالکل نہیں میں نے ماننی نہیں اور جھوٹ پر ایسا ڈٹ جائے گا ساری دنیا کے سامنے اس کو شرم نہیں آئے گی بار بار پکڑا جائے گا جھوٹے مگر نہیں مانے گا بعد ذالک زنیم اور آخری بات یہ ہے کہ وہ کیسا آدمی ہوگا بعد ذالک ان تمام گندی باتوں کے بعد وہ زنیم ہوگا زنیم زمین یعنی کے مطلب مجھول النصب اس کا کوئی باپ نہیں اس کا کوئی خاندان نہیں پٹری کی اولاد کہاں پیدا ہوا کدھر پیدا ہوا آج پوری دنیا میں جن لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے بے دینی کو پھیلانے کے لیے کیا وہ ایسے نہیں ہیں کیا تعارف کرایا قرآن کریم نے بعد ذالک کا اس کے بعد کہ وہ مجھول النصب ہوگا اس کا کوئی نصب ہی نہیں ہوگا تو یہ سارے کام وہ کرے گا کیوں بس دو چیزیں ایک اس کے پاس مال دوسرا اس کے پاس طاقت اس طاقت اور مال کے نشے میں وہ دنیا میں گندی باتیں پھیلانا چاہتا ہے ان کا نذا معلوم و بنین صرف اس وجہ سے کہ وہ مال والا ہے وہ بنین اور بیٹوں والا ہے اس وقت میں طاقت کا سرچشمہ بیٹے تھے تو مراد طاقت والا اذا تتلا علیہ آیاتنا وہ جانتا ہے سب کچھ لیکن اس کے باوجود جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے کیا جاتا ہے قال اساطیر الاولین یہ پچھلے لوگوں کے کس سے کہانیاں جی اور رہنے دو جی یہ پچھلے لوگوں کے کس سے کہانیاں ان آیات کے میں کہتا ہوں ایک خاکہ بنائیں اور اس کے بعد پوری دنیا میں جو لوگ بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں ان کے چہروں کو دیکھنا شروع کریں ایسا لگے گا کہ سب کا فوٹو کھینچ کے رکھ دیا ہے کوئی باقی بچے گا ہی نہیں اور اس وقت میں جو یہ کام کر رہا تھا بہت لوگوں کے نام لیے گئے بطور خاص ولید ابن مغیرہ کا نام لیا گیا اس کے پاس مال بھی تھا اور تیرہ بیٹے تھے اس کے صرف تین کو ایمان نصیب ہوا دس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بدر میں خود بھی مرا کچھ بیٹے بھی مرے اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے مرتے رہے تفصیلی احوال ان کے معلوم نہیں صرف تین کو ایمان نصیب ہوا اور یہ ساری خرابیاں اس کے اندر موجود تھیں اور مزید کیا تھا اس کا سن علی عال ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے سونڈ پر یہ سونڈ کس کو کہا ناک کو خرطوم کہتے ہیں اس کی ناک تھی بھی بڑی اونچی سی اور یہاں جن لوگوں کا تعارف کرایا گیا ان کی ناک کا مطلب کیا ہے ان کے سامنے صرف ناک کا مسئلہ ہے جی ہماری ناک نیچے نہ ہو جائے ہمیں کسی نے کیسے کیوں کہا ایسا پھر کتنے یتیم ہوں کتنے بیوہ ہوں کتنے گھر اجڑے کوئی ان کو احساس نہیں ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ان کی ناک بڑی اونچی ہے اور ناک کو ناک نہیں کہا خرطوم کہا خرطوم کس کی ناک کو کہتے ہیں دو چیزوں کی ایک سور کی ناک کو کہتے ہیں خنزیر کی ناک کو اور دوسرے ہاتھی کی ناک کو کہتے ہیں کہا بڑی سونڈ والے تیری سونڈ پر ابھی داغ لگیں گے علی الخرطوم ان قریب ہم داغ لگائیں گے اور نسمین داغ کون سے آگ سے اس کو داغیں گے علی الخرطوم اس کی سونڈ پر وہ جس کا نام لیا گیا تھا اس کی ناک کے اوپر بدر میں ناک کے اوپر ہی تلوار لگی کیا اللہ کی شان ناک پر ہی لگی اور پوری دنیا والوں تمہاری ناک خاک آلود ہوگی انا نہ ہوں یہ صرف مال اور طاقت کی وجہ سے دنیا میں گندی باتوں کو پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حق والا اور ہدایت والا کہتے ہیں اور پوری دنیا کو گمراہ اور پاگل کہتے ہیں ان کا حال کیسا ہے فرمایا وہ ایک باغ والوں کی طرح حال ہے مکہ والوں کا بھی یہی حال تھا باغ والے کون تھے باغ والے مفسرین کے دو طبقے ہیں جو یہ قصہ پیش کیا جائے گا باغ والوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے یہ صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے لیکن بڑی تعداد ان کی ہے جو کہتے نہیں یہ واقعہ ہے پھر کہاں کا یہ واقعہ ہے بعد نے کہا کہ یہ سوڈان کا واقعہ ہے اور نام بھی بیان کیا گیا فلاں کا فلاں کا اور زیادہ تر حضرات نے کہا کہ یمن کے ایک علاقے کا واقعہ ہے اور آج بھی وہاں ایک وادی ہے جلی ہوئی اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا بالکل ایسا لگتا ہے جیسے تازہ تازہ اس کو آگ لگی ہے میرے ایک جاننے والے نے جو وہاں گئے انہوں نے آ کر بھی بتایا کہ وہ وادی دکھائی جاتی ہے دور دراز سے لوگ وہاں آتے ہیں دیکھنے کے لیے ایسا لگتا ہے تازہ آگ لگی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ وہی باغ والے ہیں ان کی ان کے باغ کو یہاں آگ لگی تھی لیکن کوئی ضروری نہیں ہے خاص طور سے قرآن پاک کے آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ پروردگار نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی اور ان کے باغ کو پھر ان کو باغ عطا کر دیا تھا واللہ والو کیا واقعہ ان کا مکہ والو تمہیں صرف مال کی وجہ سے اور طاقت کی وجہ سے یہ گھمنڈ ہے بڑے لوگوں کو طاقت ملی تھی انا بلونا ہوں بے شک ہم نے ان کو آزمایا مکہ والوں کو کما بلونا اصحاب الجنہ جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو یہ باغ والے تھے کون کہتے تین بھائی تھے ان کا باپ بہت نیک تھا کس جگہ کا واقعہ ہے اس میں تو اختلاف ہوا لیکن جو کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ تین بھائی تھے باپ بہت نیک تھا جب تک باپ زندہ تھا تو اس کو اللہ نے بہت بڑا باغ دیا تھا پورے علاقے کے لوگ جس دن باغ کے پھل توڑے جاتے تھے سب آتے تھے اپنی ضرورت کے مطابق توڑتا تھا بیچتا تھا باقی سب خیرات کر دیا کرتا تھا جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ بیٹو جو یہ میرا طریقہ تھا اس کو تم برقرار رکھنا اسی کی برکت سے پروردگار تمہارے گھر بھی چلائے گا باپ مر گیا پہلا سال آیا پھل توڑنے کا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہمارا گڈا کتنا پاگل تھا پورے سال محنت کرتا تھا باغ کماتا تھا اور پھر ان مفت خوروں کو کو مشٹنڈوں کھلا دیتا تھا ان کو کھلانا مفت خوروں کو کوئی کام نہیں وہ تو اسی طرح بس ہمیشہ کھا رہے ہیں مفت فری میں ان کی تو عادت ہوگی فری میں کھانے کی انہوں نے کہا ہم نہیں کھانے دیں گے لیکن پھر آپس میں کہنے لگے بدنام ہو جائیں گے لوگ کہیں گے تمہارا باپ بڑا نیک تھا اور تم کتنے کمینے نکلے اپنے باپ کے طریقے کو تم نے مٹا دیا اور باپ کو بھی بدنام کیا کہنے لگے کہ ایسے وقت میں رات کو جا کر پھل توڑو تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے اور شور بھی نہ ہو آہستہ آہستہ چپکے چپکے جانا ہے مزدوروں کو بھی چپکے سے لے کر کے جاؤ کسی کو نہ پتا چلے رات کو پھل توڑ لو پتہ ہی نہیں چلے گا صبح ہم بتائیں گے یار دیکھتے ہم فقیروں کو ہیں تو ہم بڑے سخی لیکن کیا بتائیں رات کو معلوم نہیں میں وہ گئے کہاں کیسے اتر گئے کیا ہوا ہمیں کچھ معلوم نہیں اذا تتلا علیہم نہیں انا بلوناہم بے شک ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو اذ اقسمو جب انہوں نے قسمیں کھائیں لیسری منہا کہ ضرور بالضرور وہ میوے توڑ لیں گے اس باغ کے مصبحین صبح ہوتے ولا یستثنون اور انہوں نے استثناء بھی نہیں کیا استثناء کا مطلب انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہنے لگے انشاءاللہ کہنے کے کیا ضرورت ہے میوے پکے ہوئے ہیں باغ میں موجود ہیں ٹوکرے ہمارے پاس لینے کے لیے مزدور ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ کیا کرنا ہے آپ ولا یستثنون اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا فطاف علیہا تو چکر کاٹا اس باغ کے اوپر طائف کسی چکر کاٹے والے نے رب بھی کہا رب کی طرف سے نائمون اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے رات ہی کو کوئی چکر کاٹ گیا کون چکر کاٹ گیا کچھ پتہ نہیں نہ باغ رہا نہ باغ کی جگہ رہی جل کر کے راکھ ہو گیا سارے کا سارا باغ اللہ اکبر فاصبحت تسریم تو ہو گیا وہ باغ کسریم کٹی ہوئی کھیتی کی طرح فتنا دو مسبحین ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے سویرے سویرے آواز لگائی ایک دوسرے کو فتنا دو تو آواز لگائی انہوں نے ایک دوسرے کو مسبحین صبح ہوتے ہیں انغدو علی حرتکم ان کنتم تم کیا آواز لگائی اغدو چلو تم صبح سویرے علی حرتکم اپنی کھیتی پر ان کن تم ساری مین اگر وہ تم پھل توڑنے والے اگر توڑنے ہیں تو چلو بھائی چلو جلدی جلدی مزدوروں کو بھی لے لو فن تلا تو چل پڑے یہ حالانکہ ادھر باغ ہے ہی نہیں وہ ہم یہ تحافت اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے آہستہ بولو آہستہ کسی کو پتا نہ چلے شور مچے گا تو غریب آ جائیں گے سوچیں گے شاید باغ میں بھی توڑے جا رہے ہیں ہمیں بھی کچھ مل جائے گا اللہ حل یوما اور بات کیا کر رہے تھے چپکے چپکے اللہ ید خلن کہ ہرگز نہیں داخل ہونا چاہیے ہا اس باغ میں الیوم آج علیکم تمہارے پاس مسکین ان کوئی غریب کوئی نہیں آنا چاہیے آج آہستہ آہستہ چلو چلو جلدی وغدو اور چلے وہ صبح سویرے علی ہر دن قادرین قادرین اپنے گمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے اعلی ہر دن روکنے پر اس ہر کے معنی روکنا اس بات پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے کہ ہم لوگوں کو نہیں پھل دیں گے کوئی نہیں آئے گا ڈٹ کر نکال دیں گے رات کا وقت ہوگا ایسا کریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کس کو ہم دیں گے سارے پھل گھر آئیں گے بڈھا پاگل کماتا خود تھا اور کھلاتا دوسروں کو تھا فلما رأوها تو جب انہوں نے دیکھا باغ کو قالوا انا لضالون انہوں نے کہا بے شک ہم تو راستہ بھٹک گئے کیسے راستہ بھٹک گئے کہنے لگے نہیں یہ کہاں ہمارا کھیت ہے ہمارا کھیت تو نہیں ہمارا باغ ہی نہیں ہے یہاں کہاں نہیں یہ کیا چکر ہے پھر دوبارہ دیکھنے لگے ہر غلطی سے رات کو کوئی بھول کر دوسری جگہ چلے تو نہیں گئے کہنے لگے نہیں نہیں دیکھو وہ فلانا پتھر وہ فلانی جگہ یہیں سے تو گزر کر ہم آتے تھے باغ یہی تھا ختم ہو گیا ہے ہی نہیں ہے کہنے لگا اچھا بل محرومون بلکہ ہم محروم کر دیے گئے کچھ نہیں بچا جو محنت لگی تھی باغ پر وہ بھی ختم قال اوسطهم کہا ان میں سے بیچ والے نے بیچ والے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کے اعتبار سے بیچ والا کہ یہ ایک بڑا ایک چھوٹا اور یہ بیچ والا بولا اور بعض نے کہا کہ نہیں بیچ والے سے مراد ہیں جو نیک تھا ان میں سے خیر الامور اوسط بہتر کام جو ہوتا ہے وہ بیچ کا کام ہوتا ہے تو بیچ والا بولا نیک بولا قل کم لولا تسبحون کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا لولا تسبحون تم کیوں نہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہو اس نے تب منع کیا ہوگا کہ ایسا مت کرو جب وہ نہیں مانے ہوں گے پھر اس نے کہا ہوگا وہ کم سے کم کم وقت ہو انشاءاللہ تو کہہ دو جا جا انشاءاللہ کہنا ہے باغ میں میرے پکے ہوئے اور ہمارے پاس توڑنے کا سامان سارا موجود اب انشاءاللہ کیا کہنا ہے تم نے کیوں نہیں تسبیح کی قالوا سبحان ربنا کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب اب تسبیح کر لیتے انا کنا ظالمین بے شک ہم تو ظلم کرنے والے ہیں مر گئے مٹ گئے کیا ہوا بڑا بہت غلطی کی ہم نے جو کچھ کرتا تھا ہمارا باپ بہت اچھا کرتا تھا ہم بڑے بے وقوف نکلے ہم نے سوچا کہ سارے میوے لائیں گے غریبوں کی برکت سے ہم کو بھی ملتا تھا لیکن ہم نے جو غریبوں کا محروم کیا ہم محروم ہو گئے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ تو متوجہ ہو گئے وہ ایک دوسرے کی طرف یہ اس حال میں کہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے آدمی کی خاصیت ہے کام بن جائے ہر بندہ کہتا ہے میں نے کیا میں نے کیا اور کام اگر بگڑ جائے تو پھر ایک دوسرے کو تو نے یہ مشورہ کیوں دیا تھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں آلو یا وہی لانا انا کننا تاغین انہوں نے کہا ہے ہماری بدبختی انا کننا تاغین بے شک ہم سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے ہم سارے سرکش تھے توبہ کرو بھائی اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تو کی اصا ربنا تو کہا قریب ہے کہ ہمارا رب این یبدلنا بدلے میں دے دے ہم کو کوئی منہا اس سے بہتر انا ربنا راغبون بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں اسی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جب سچی توبہ کرتا ہے کوئی تو اس کے حالات بدلتے ہیں استغفار سے حالات بدلتے ہیں اور تفسیر والوں نے لکھا کہ نہیں اس کے بعد پروردگار نے ان کو اس سے بہتر باغ عنایت فرمایا اور انہوں نے بھی پھر وہی طریقہ جاری رکھا جو ان کے والد کا تھا کلا علی آہا یہ ہے قرآن کا کمال بات کہیں کی چلتی ہے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن کھینچ کر کے اصل مقصد کی طرف لے آتا ہے جس کو لوگ مانتے نہیں کس کو نہیں مانتے تھے مکہ والے کہ مر کر کے دوبارہ نہیں اٹھیں گے اور اللہ کے ہاں ہمیں سزا نہیں ہوگی عذاب نہیں ہوگا کذالک العذاب عذاب اسی طرح ہو جاتا ہے عذاب اسی طرح یہ دیکھو کیا ہو گیا باغوانوں کے ساتھ بلا عذاب آخرت اکبر اور آخرت کا عذاب تو ضرور بھی ضرور بہت بڑا ہے لو کانو یا کاش کے لوگ اس کو جان لیتے دو قسم کے لوگ آئے ایک جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں دوسرے جو ان کو پاگل کہتے ہیں اور پھر ایک فضا بناتے ہیں کہ ان کے حوصلے پست کیے جائیں حوصلہ شکنی کی جائے اللہ نے ایمان والوں کو کہا ڈٹ کر رہو ہمالیہ بن جاؤ ہلو مت ان کی باتوں کے سے متاثر مت ہو جاؤ اور پھر ان کا بیان کیا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں آگے دونوں طبقوں کا تذکرہ فرما کے اللہ فرماتا ہے جب یہ دو قسم کے لوگ ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ مر کے دوبارہ نہیں اٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ دنیا اندھیر نگری ہے مظلوموں کو نہ یہاں کوئی انصاف ملا نہ مر کر کے کچھ ملا ظالم کو نہ یہاں سزا ہوئی نہ مر کر کے کوئی سزا ہوئی تو یہ دنیا دھیر نگری تو وہ پلٹ کر کہتے تھے کہ چلو مان لیتے دوبارہ زندہ ہوں گے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا مگر جنت میں ہم ہی جائیں گے تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے یہ تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے عجیب قسم کا فیصلہ ہے تمہیں کس نے بتایا یہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے یا تمہارا کوئی ذمہ دار کسی نے اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ذرا کون کون ہے وہ ان المتقین عند ربهم بے شک ان للمتقین بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات النعیم نعمتوں کے باغ ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین کیوں ہیں تو کیا ہم کر دیں گے فرما برداری کرنے والوں کو عقل مجرمین جرائم پیشہ لوگوں کی طرح مجرم لوگوں کی طرح مجرم اور فرما بردار دونوں ایک ہی جگہ چلے جائیں مالکم تو فتح قمون اور انسانوں تمہیں ہوا کیا ہے تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو ام لکم کتاب ان فی کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے فی تدرسون جس میں تم پڑھ لیتے ہو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی جرم کرے کوئی نیکیاں کرے کوئی ساری زندگی سر سجدے میں رکھے اور کوئی ساری زندگی ڈکیتیوں اور چوریوں میں گزارے مگر دونوں جائیں گے جنت میں ہی ان لکم فیہ لما تخیرون کیا اس کتاب کے اندر ہے تمہارے لیے وہ ہے لما تخیرون جو تم پسند کرو گے وہی تمہیں ملتا رہے گا ام لکم ایمان علینا بالغا کیا ہم نے یہ قسم کھا رکھی ہے تمہارے لیے کہ تم تو جنت میں جاؤ گے ہی جاؤ گے کیا ہے تمہارے ایمان ان کچھ قسمیں علینا ہمارے اوپر بالغت القیامہ جو پہنچنے والی ہیں قیامت کے دن تک ان لکم لما تحکمون کیا قسم ہے کہ ہم نے قسم کھا لی ہے ان لکم تمہارے لیے وہ ہے تحکمون جو تم فیصلہ کرو گے جو کرو گے وہ تم کو ملتا جائے گا کیا ہم نے قسمیں کھا رکھی سلہم پوچھئے میرے محبوب ان سے ایہم بذالک زعیم کون ہے ان میں سے بذالک اس بارے میں زعیم ذمہ داری لینے والا کون ان کا ٹھیکیدار ہے کون ان کا لیڈر ہے کون کہتا ہے کس نے یہ ذمہ لیا ہے کہ چلتے جو وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے نا ابو جیل کیا کہتا ابھی آگے آ رہا ہے اور یاد ڈرتے کیوں جہنم سے جہنم کے انیس فرشتے ہیں سترہ کو میں پکڑ لوں گا دو کو تم لوگ پکڑ لینا مل کر کے ہاں، کیسے مذاق اڑاتے تھے دوسرا کیا کہتا تھا یار تو عذاب میں نا تیرے کھاتے کا سارا عذاب میرے ذمہ کیسی مزاق کون ہے ان میں سے ذمہ دار ام لہم شرکا یا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں بنائے ہوئے کہ جو ان کو جنت دلوا دیں گے پھل یا تو تو چاہیے کہ وہ لائیں پیش کریں کون کون ہے ان کے شریک ان صادقین اگر وہ ہیں سچے دکھاؤ کہاں ہیں کوئی نہیں ہے کیا ہے جنت اور جہنم کیا ہے محشر کا میدان ذرا تصور کی دنیا میں دیکھو اللہ بیان کر رہا ہے کس طرح وہ پیش آئے گا محشر کا میدان یوم یکشف عن ساق جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے پنڈلی ننگی کی جائے گی اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کی اصل حقیقت کو پنڈلی کیا ہے ننگا کرنے کا کیا مطلب ہے البتہ اتنی بات ہم سمجھتے ہیں کہ عربوں کے محاورے میں یہ بات مشہور تھی جس طرح ہمارے محاورے میں ہے نا کہ جب کوئی آدمی تیار ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں اس نے تو آستی نے چڑھا لی ہے آستی نے چڑھانے کا مطلب اب وہ کام کیے بغیر رہے گا نہیں اب اس نے کرنا ہی کرنا ہے وہ اس کو آستی نے چڑھانے کے ساتھ ساتھ میں کہتے تھے اس نے تو شلوار چڑھا لی ہے پنڈلی ننگی کر لی ہے یہ میوش جس دن پنڈلی ننگی کی جائے گی لیکن اصل حقیقت ہم نہیں سمجھتے ہیں وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَيُدْعَوْنَ اور بلایا جائے گا لوگوں کو آؤ مالک الملک کے سامنے سجدہ کرو فلا یت ہائے ہائے نہیں وہ سجدہ کر سکیں گے کیسے ایکسپوز ہوں گے کیسے ننگے کیے گئے کرو سجدہ اس کو سجدہ کی توفیق ہوگی جو دنیا میں اپنے مالک کے سامنے جھکا رہتا تھا سجدے کرتا تھا اور جو دنیا میں اکڑتا تھا اور اس کے آگے نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے اس کو شرم آتی تھی اس کی کمر تختہ بن گئی اس کی کمر پتھر بن گئی جھکنا چاہتا ہے جھک نہیں سکتا ہے ہائے ہائے کمر نہیں جھکے گی البتہ نظریں جھکائے گا کیوں شرم کے مارے خاشعتن جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم ان کی نگاہیں ترحقہم اور چھائی ہوگی ان کے اوپر ذلت رسوائی ذلت چہرے پر اڑتی ہوئی ہاسیاں گرد و غبار ایسا لگتا ابو سن پن تریرا یہ سر تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا کہاں اٹھا سکے گا کیوں وقت کانو یدعون الى السجود اس لیے کہ یقیناً ان کو اور بلایا جاتا تھا سجدے کی جانب وہ سالم ہوں اور بالکل صحیح سالم تھے اور ان کی کمریں اس وقت تختہ نہیں بنی تھی جھک سکتے تھے نماز پڑھ سکتے تھے سجدہ کر سکتے تھے اس مالک کو مان سکتے تھے تب نہیں مانا تب دنیا میں تم نے نہیں مانا یا ہم نہیں جھکنے دیں گے سب کے سامنے کھڑے ایمان والوں سجدے میں گئے جن کو دنیا میں سجدہ نصیب ہوا اور جن بےمانوں کو دنیا میں اپنے مالک کے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہوا ہر جگہ جھکتے رہے نہیں جھکے تو اپنے مالک کے سامنے نہیں جھکے سنت تجریج فضر نیم کز ویار الحدیث میرے محبوب چھوڑ دیجئے فضرنی چھوڑ دیجئے مجھے ومن یکذب اور اس کو چھوڑ دیجئے جو جھوٹ سمجھتا ہے بحاد الحدیث اس بات کو اس قرآن کو چھوڑ دو مجھے بھی اور اس کو بھی مجھے بھی اور اس کو بھی چھوڑ دو مطلب میں خود اس سے نمٹ لوں گا آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو کون کیا کر رہا ہے کون آپ کو جادوگر کون آپ کو ساحر اور کون آپ کو مسہور کون آپ کو دیوانہ کہہ رہا ہے میرے نبی کو پاگل کہتے ہیں مجھ پر چھوڑو میں نمٹوں گا اس سے سنت اے خدا دیر گیر تو نمٹتا کیوں نہیں ہے ان کو سزا کیوں نہیں دیتا زمین پھٹے اور اس میں یہ چلے جائیں آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے سنت تد رج ہم ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں من حیث لا یعلمون اس طریقے پر کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں اور لفظی معنی استدراج آہستہ آہستہ ان کو کھینچ رہے ہیں سنت تدریجو ہوں تو ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے من حیث لا عالم ہوں اس طریقے پر کہ وہ جانیں گے بھی نہیں وہ املی لہوم اور آپ ان کو ڈھیل دیجئے ڈھیل دیتے میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں ایک لمبے عرصے تک وہ غلط ترجمہ ہو گیا تھا وہ املی اور میں ڈھیل دیتا ہوں لہم ان کے لیے ان قیدی متین میرا داؤ بڑا سخت ہے اللہ اکبر تشبیح دی جس طرح ایک پہلوان اتر آتا ہے نا میدان میں اور جان ہے نہیں اس میں تو بڑا پہلوان کیا کرتا ہے اس کو موقع دیتا رہتا ہے وہ ڈھینگے مارتا رہتا ہے ادھر ادھر ادھر ادھر مشہور ہے کوئی خان صاحب ساتھ آ گیا کشتی کرنے کے لیے اب آتا ہے وہ ڈنڈ بیٹھ مار رہا ہے دھکے مار رہا ہے تو کہتا ہے بھائی کر کشتی خان صاحب نے کہا اس طرح نہیں ہم کرتے ہیں جب غصہ آئے گا تب کریں گے تو یہ مارتا رہا دھکے جب زیادہ زور سے مارا پکڑا گلے سے مارا نیچے اس نے کہا اچھا تو نے ہم کو کمزور سمجھا ہے اس کو کہتے داؤ سخت ہے فراؤن کو نہیں پکڑا ایک عرصے تک اس نے سوچا ہے ہی نہیں کوئی میرے اوپر وہ میں ہاتھ کو نہیں پکڑا انہوں نے آستینیں چڑھا لی کہنے لگی من شب منا قوا ہم سے بڑا طاقتور ہے کون ہے فرمایا جب پکڑا ان کو پتا چلا کون ہے طاقتور ان متین میرا میرا داؤ بڑا سخت ہے میری تدبیر بڑی سخت ہے میری تدبیر پکڑنے کی تشبیح دی گئی مالک الملک کی تدبیر اس کی شان کے اعتبار سے ہے وہ بے کیف و بے تشبیح ہے صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ہم تس الحم اجوا کیا آپ ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہیں تو ہم مغرم مسقلون تو وہ ہیں اپنی چٹی میں مسقلون دبائے جاتے مطلب کہ آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس دین کو جو قبول کرے گا اس کو اتنی فیس دینی پڑے گی تو اس فیس کی وجہ سے وہ دبے ہوئے ہیں کہ فیس بہت زیادہ ہے دین تو ہم بھی ماننا چاہتے ہیں مگر فیس زیادہ ہے اللہ اکبر ایک ہمارے جاننے والے نے بتایا اپنا ذاتی واقعہ کہتے ہیں مجھے ایک دوسرا آدمی ملا تو اس نے بہت دکھ کی بات سنائی کہ قرآن کریم نے کہا تھا کہ آپ ان سے مزدوری مانگتے ہیں کہ جس کے نیچے وہ دبے جاتے ہیں لیکن کہنے لگا کہ ایسے بھی حالات دنیا میں پیش آتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے بتایا وہ کہیں دور کا سفر کرنے جا رہا تھا کہتے وہاں اتفاق سے ایئرپورٹ پر ملاقات ہوگی ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑے تھے تو ایک آدمی نے مجھے شکل و صورت سے دیکھا تو دور سے آیا تو ڈر ڈر کے کبھی پاس کھڑا ہوتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر بول نہیں پا رہا ہے تو آخر بول پڑا کہنے لگے کہ آپ مسلم ہیں یہ باہر کی بات ہے یورپ کی تو کہتا ہے اس نے کہا ہاں میں مسلم ہوں تو کہتا ہے پھر میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں تو اس نے کہا ہاں، میں بھی آدھا ہو گیا ہوں ابھی آدھا نہیں ہوا ہوں اس نے کہا آدھا مسلمان کا مطلب کہتے ہیں میں نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا تھا نیٹ پر پڑھا ادھر پڑھا ادھر پڑھا مگر مجھے کوئی ملا نہیں کلمہ پڑھانے والا تو ایک آدمی ملا تھا تو میں نے اس کو بتایا تو مسلمان اس نے کہا میں مسلمان ہوں لیکن اس نے کہا میں نے کہا کہ تو مجھے مسلمان بنا دے کلمہ پڑھا دے کس طرح مسلمان بنتے ہیں تو اس نے بتایا کہ اس کے لیے تو کم سے کم ایک ہزار ڈالر چاہیے تو میرے پاس ہزار تھے نہیں تو پانچ سو میں نے دیے تو اس نے مجھے آدھا مسلمان بنا دیا ہے تو اس نے کہا تھا جب پانچ سو ہوں گے پھر میرے پاس آنا پھر تجھے پورا مسلمان بناؤں گا تو اس بیچارے نے سفر اپنا ملتوی کر دیا اس نے کہا کہ آپ اس وقت میں کہاں جانا چاہتے ہیں دوسرے بازار میں فلانی جگہ کہا کوئی بات میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں وہیں کا ٹکٹ لے لیا اور راستے میں اس کو سمجھایا کہ تجھے تو ڈکیت مل گیا تھا تجھے مسلمان تھوڑا ملا تھا ہم تس مجرا کہ آپ اس حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا تھا اے بسا ابلیس روئے جبرائیل حق لوگوں ہوشیار رہنا آج کل ابلیس جبرائیل کی شکل میں گھومتا ہے اس نے ابلیس کی شکل اپنا کے بڑی ڈکیتیاں ڈالی لیکن اب اس نے شکل چینج کر لی اس نے دیکھا اس طرح میں پکڑا جاتا ہوں جلدی تو وہ جبرائیل کی شکل بن گیا ایسے بھی ڈکیت بن جاتے ہیں جو شکل بنا لیتے ہیں جبرائیل کی اور ہوتے ہیں اصل میں کون اندر سے ابلیس ام تس اجرا کیا آپ ان سے مزدوری مانگتے ہیں فهم من مغرم مسقلون تو وہ چٹی میں دبائے جاتے ہیں ام عندهم الغیب کیا ان کے پاس غیب ہے فہم یکتبون تو جس کو وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے لحکم ربک تو آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے ولا تکن الحوت اور جلدی نہ کیجئے صبر کیجئے برداشت کیجئے ان کے لیے نہ فرمائیے ہم سے عذاب کا مطالبہ بھی نہ جلدی کیجئے ابھی ان کو ڈھیل دینا مقصد ہے ڈھیل ڈھیل یہ صورت ابتدائی دور کی ہے لمبے عرصے تک ڈھیل دیجئے ان کو اور فوت والے کی طرح نہیں ہونا مچھلی والے کی طرح کون تھے مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام جن کے لیے ابھی حکم نہیں آیا تھا بستی سے نکلنے کا لیکن یہ دیکھا کہ اب تو عذاب آیا ہی چاہتا ہے تو اب نکلو یہاں سے فرمایا نہیں از نادا بہ مخزوم جب اس نے پکارا ہم کو اس حال میں کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا لولا ان نعمت من ربه اگر یہ بات نہ ہوتی کہ شامل ہو گئی پکڑ لیا اس کو میری رحمت نے اس کے رب کی نعمت نے اگر اس کے رب کی نعمت اس کو شامل نہ ہوتی لنبذ بالعراء تو وہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں وہ ہوا مضمون اس حال میں کہ اسی کی مذمت کی ہوئی ہوتی لیکن اس کے رب نے اس کو لے لیا اور پھر دوبارہ صحت مند ہوئے اور پھر ان کی طرف بھیج دیے گئے فج تباہ رب ہو تو چن لیا اس کو اس کے رب نے فج من الصالحین تو اس نے شامل فرمایا اس کو من الصالحین نیکو میں جو بلند ترین مرتبہ ہے نیکوں کا انبیاء کرام کا اس میں وہ شامل تھے اسی میں رہے وہی کا دزی نفر کو ہائے ہائے میں کہتا ہوں ڈٹ جا ڈٹ جا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈٹنا ہے بڑا مشکل ہے مکہ والے آپ کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں فرمایا مجھے سب علم ہے وہ الَّذِينَ كَفَرُوا کا اور یقینا قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے نہیں مانا قریب ہیں اس بات کے کس بات کے نئی کا کہ وہ پھسلا دیں آپ کو بھی اپنی نگاہوں سے لما سمعوا الذکر جب انہوں نے سنا ذکر کو جب نصیحت کو سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پھسلا دیں گے اپنی آنکھوں سے آنکھوں سے کیسے پھسلا دیں گے کئی تفسیریں کی گئی کہا سب مل کر کے دیکھو دیکھو یہ یہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں اس کی طرف دیکھو بس حوصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حوصلہ شکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آدمی کمزور ہو جائے کہ اچھا سارے دشمن سارے مخالف ہو گئے اور بعد نے کہا کہ یوں بھی کوشش کرتے تھے کہ ان کو نظر لگاؤ اور نظر کے بارے میں میں عرض کر چکا العین حق نظر لگنا بر حق ہے مگر اس کی حقیقت کیا ہے بس اتنی ہی ہے کہ کسی چیز کو دیکھیں آپ اور آپ کہیں گے اتنی زبردست چیز ہے یہ تو پروردگار اس کی خوبی کو اس سے لے لے اور آپ بھی دیکھتے رہیں کہ ہو میں نے سمجھا یہ بڑی اچھی ہے وہ تو سب ختم ہو گیا اس کی خوبی ختم ہو گئی پروردگار اس کو لے لے کرتا پروردگار ہی ہے انہوں نے نظر لگانے کی بھی کوشش کی کہ نظر لگاؤ اس کو جن لوگوں کی نظریں لگتی تھیں لیکن نظر لگتی ہے لگائی نہیں جا سکتی ہے کہ آپ بولیں کہ میں اب نظر لگاتا ہوں اس کی گاڑی کو بری نظر والے تیرا منہ کالا لگنے سے نہیں نظر لگتی ہے یہ ایسے بچاروں کا وہم ہے وہ یہ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یقیناً قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَيُزْلِقُونَكَ کہ وہ گھرا دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے دونوں معنی کیے گئے یہ جو دوسرا معنی میں نے پہلا معنی میں نے کہا نا کہ سب کو نکیوں سے دے کہ کیسے دھور اچھا کیسے ہے یہ ہے یہ معنی زیادہ قریب لگتا ہے فلا ہوتے اللہ اللہ فی مہین کہ سب پلان بنا کر کے تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور کسی طریقے سے اپنے مشن کو چھوڑ دیں اور یہ دعوت دینا اور ہمارے باطل خداؤں کی برائی کرنا چھوڑ دیں لما سمع الذکرہ یہ کب کرتے ہیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور پھر یہ اور اس سے آگے بڑھتے ہیں بل صرف آنکھوں سے اشارہ اب بات اس سے شروع ہو گئے سب نے مل کر کہا دیوانہ دیوانہ دیوانہ پاگل پاگل پاگل پاگل جب معاشرے میں یہ بات مشہور کر دیں گے تو لوگوں کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں ان کے لیے کوئی بلند تصور نہیں رہے گا لوگ کہیں گے اگر ہم اس دین کو قبول کریں گے ہمیں بھی ایسے ہی کہا جائے گا رہنے دو وما هو الا ذکر للعالمین اور نہیں ہے یہ قرآن مگر جہانوں کے لیے نصیحت ہے اور یہ غالب آ کر رہے گا یہ نصیحت کر کے رہے گا اوپر قیامت کا ذکر تھا پھر آگے قیامت کا ذکر اسی سے بات شروع ہو گئی سورت الحاقہ مکیہ سورة الحاقہ بھی مکی ہے وہی اِسْنَتَانِ وَخَمْسُونَ اس میں بھی باون آئیتیں ہیں وَفِيهَا حاقع اور اس میں دو رقوع ہیں بات شروع کر لی قیامت ہی سے الحاق کا حقیقت میں ہونے والی سچ مچ ہونے والی واقعی ہونے والی الحاق کا اور بعد نے کہا الامور الحاق کا لیکن الساعت الحاق کا وہ حقیقی گھڑی جو حقیقت میں ہو کر کے رہے گی ملحاق کا آپ کو کیا معلوم ملحاق کا کیا ہے وہ سچ مچ ہونے والی جس کو ہونا ہی ہے جس کو نہیں انکار کیا جا سکتا وہ ماں ادرا کا ملحاق کا اور آپ کو کیا معلوم وہ سچ مچ ہو جانے والی کیا ہے وہ ماں ادرا کا لفظی مانا کیا ہے وہ چیز جس نے آپ کو بتایا ہو ملحاق کا کیا ہے وہ سچ مچ ہونے والی کذبت سمود بل قاریا یہ کیا چیز ہے سچ مچ ہونے والی قیامت جو اس کا انکار کرتا ہے اس کی زندگی میں کوئی بیلنس نہیں رہے گا اعتدال پر نہیں رہے گی اس کی زندگی کیوں آدمی دنیا کے قائم سے نہیں ڈرتا ہے اصل تو آخر سے ڈرتا ہے دنیا کو تو فل توڑ تلاش کر لیتا ہے اس سے ڈر کر کے وہ اعتدال والی زندگی گزارتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتا اس کی زندگی غیر معتدل ہو جاتی ہے پھر اس کے اکڑ اس کے قبر کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے کہا ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس کو انکار کیا تھا کہ کچھ نہیں ہے جی قیامت ہے ہی نہیں وہ میں سمود نے جھٹلایا تھا وہ میں عاد نے جھٹلایا تھا بالقاریہ کھٹ کھٹانے والی کو وہ انسان سویا ہوا وہ آ کر زور سے دروازے کو کھٹکھاتا ہے یہ قیامت اسی طرح ہے مستی سے انسان سوئے ہوئے ہیں غفلت میں ہیں وہ جگائے گی آ کر پھر کیا ہوا تھا دونوں حدوں کو کراس کر گئے جو قیامت کو نہیں مانے گا جنت اور جہنم کو نہیں مانے گا وہ تو پھر اس کے تکبر کی کوئی حد ہی نہیں ہے دنیا سے ڈرتا نہیں دنیا کے قانون سے کون ڈرتا ہے آخرت کے قانون کو مانتا نہیں فما سمود تو رہی قوم سمود فہلی کو تو وہ ہلاک کر دیے گئے بتاغیہ ایک سرکش چیز سرکش چیز کے ذریعے سے ایک معنی الطاغیہ اس چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیے گئے الطاغیہ جو حدوں کو کراس کرنے والی تھی ایسی چیخ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی اس ایک چیخ سے زمین میں زلزلہ کلیجے پھٹے اور انسان ایک لمحے میں سب کے سب مر گئے اور دوسرے حضرات نے کہا بتاغیہ ہلاک کر دیے گئے ایک اچھالنے والی کے ذریعے سے کیوں اوپر سے چیخ زمین میں زلزلہ اور زمین نے یوں اچھالا اور پٹخا نیچے سب مر گئے وَأَمَّا عَادٌ اور رہی قوم عاد فہلی تو ان کو ہلاک کیا گیا بھائی اس ہوا کے ذریعے سے سر سر جو تیز چل رہی تھی اور ٹھنڈی بھی تھی اتنی تیز تھی آتی کہ وہ بھی قابو سے باہر ہو رہی تھی امام بخاری کا یہ ترجمہ ہے آتیا آتیا کیا مطلب کیا ہے جو قابو سے باہر نکل رہے کس کے قابو سے باہر تھوڑی سی ڈھیلی کی اس کی لگام تو جو فرشتے اس کے کنٹرول پر معمور تھے ان کے بھی قابو سے باہر نکل رہی تھی وہ ہوا اور زمین کے اوپر لیٹے ہوئے انسانوں کو اٹھاتی تھی اور اٹھا کے پھر پٹکتی تھی پھر پٹکتی تھی ادھر سے اٹھایا ایک کلومیٹر دور جا کر کے پھینکا سر کہیں بازو کہیں دھڑ کہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھی پیچھے گزر گیا ہم نے ان کو ریزا ریزا کر دیا اللہ اکبر اللہ کا عذاب کیا چیز ہے علیہم سبع لیال و علیہ ایام آ گئی وہ سخرہا اللہ نے ان پر مسلط کیا تھا اس ہوا کو سب علیال سات راتوں تک سمانیت ایام اور آٹھ دنوں تک اسی طرح مسلط رہی ان کے اوپر حسوما اس کے تین معنی کیے گئے مسلسل اور دوسرے معنی جڑوں کو کاٹنے والی اس حال میں کہ مسلسل چلتی رہی جڑوں کو کاٹنے والی تھی فطر القوم فیہا سرعا تو تو دیکھ قوم کو دیکھتا ہے تو لوگوں کو فیہا اس بستی میں سرعا چت پڑے ہوئے سرعا کہتے ہیں دو پہلوان کشتی کریں تو جو پہلوان گر جائے نا تو اس کو کہتے ہیں اس کی کمر لگا دی چت پڑا ہے تو دیکھے گا بڑے آئے تھے پہلوان میدان میں من اشد منا ہم سے بڑا طاقتور کون ہے ہم نے ہوا کو ذرا ڈھیلا چھوڑ دیا ذرا ڈھیلا اور پہلوان پڑے ہوئے میدان میں دیکھو کان آجاد نخل خاویہ اللہ اکبر گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے آجاز نخل کھجوروں کے تنے ہیں خاویت کیسی کھجوریں جو کھوکھلی تھیں اور کیسی کھجوریں جو گر جانے والی تھیں ایسی کھجوریں جو اندر سے کھوکھلی بڑی موٹی موٹی نظر آئی تھی لیکن ہوا کا ایک جھٹکا لگا ہو گئی ان کے بھی بڑے بڑے جسم ساٹھ ساٹھ فٹ کے جوان کیسے پڑے ہوئے ہیں فہل ترا لہم با کیا اے قرآن پڑھنے والے کیا تو دیکھتا ہے ان میں سے کسی کو باقی کوئی نظر آتا ہے دنیا میں آج ہے کوئی قوم آد کا کوئی قوم سمود کا اللہ اکبر اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے اتنی قومیں ہیں پرانی آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں نظر آتا ہے اور آیا تھا فرعون بھی ومن اور جو فراؤن سے پہلے تھے وہ نافرمان بھی بل متفقات ہوں اور وہ بستیاں جو پلٹنے والی تھی وہ بھی آ گئی تھی کیا آئی تھی بالخافیا گناہوں کو لے کر آئی تھی خطا کرنے پر آ گئے تھے اکڑ پر آ گئے اللہ کی نافرمانی کرنے پر آ گئے تو کیا کیا انہوں نے فاسو رسول رب تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا انکار کیا نافرمانی کی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا اور قومیں وہ پلٹی ہوئی بستیاں انہوں نے لوت علیہ السلام کا اور دوسروں نے دوسرے رسولوں کا انکار کیا پھر کیا ہوا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً تو پکڑا اللہ نے ان کو أَخْذَةً رَابِيَةً ایک ہی مرتبہ کا پکڑنا رابیتن ایسی پکڑ پکڑا جو بڑی اونچی تھی ربا اونچا ہونا حضور سے بڑھنے والی ایک زبردست پکڑ کے ذریعے سے پکڑا بس پکڑا پھینکا سمندر میں کام تمام ہو گئے چھٹی انا لما تغل ماؤ اور قوم نوح کو بھی پکڑا مگر ان کا تذکرہ دوسرے انداز سے فرمایا انا لما بے شک ہم ہی نے تو لما تغل ماؤ جب پانی حدوں کو کراس کر گیا تھا اس وقت میں ہم اللہ اے زندہ انسانوں ہم نے تم کو سوار کیا تفل جاریا کشتی میں سوار کیا تھا میں نے کہاں کیسے سوار کیا کہ صرف تم بچ گئے جو کشتی میں تھے یعنی تمہارے اجداد بچے باقی سب ختم لینا جا رہا تاکہ ہم اس واقعے کو ان کاروائیوں کو یہ بھی مانا ہو سکتا ہے اور اس کشتی کو تمہارے لیے تذکرتن ایک نصیحت کا سامان بنا دیں چراؤنیوں کا تذکرہ ہو یہ معتفقات والوں کا تذکرہ ہو عادیوں اور سمودیوں کا تذکرہ ہو صدومیوں کا تذکرہ ہو وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ اور یاد رکھیں اس کو اُذُنٌ وَاعِيَةٌ یاد رکھنے والے کون ان کی گرج قیامت تک سنائی دے پتہ چلے خدا کا عذاب ایسا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے یہ تو دنیا کی پکڑ ہے آخرت کی سنو فعیدہ انفی فی سور تو جب پھونکا جائے گا سور میں نفخت واحدت ایک ہی مرتبہ کا پھونکنا لمبی چوڑا بار بار ابھی کچھ مر گئے جی ادھر بھی پھونکو وہ مکھیاں مارتے نا آپ لوگ تو کیسے جی کچھ ادھر رہیں گی تھوڑا اور چھڑکو کچھ ادھر مچھر بھاگ گئے ان کے اوپر دوائی چھڑکو نہیں نہیں ایک ہی چیخ ایک ہی پھونک ماری گئی وہ حملت الارض اور اٹھایا جائے گا زمین کو ول اور اٹھایا جائے گا پہاڑوں کو بھی دکتا واحدہ تو کوٹا جائے گا ان سب کو ایک ہی مرتبہ کوٹنا ایک ٹھوکر سے سب ریزہ ریزہ ہو گئے ختم اور پھر زمین زمین پہاڑ سب کے سب برابر فیوم عزم وقاتل اس دن ہو جائے گی واقع ہونے والی واقع جس کو پیش آنا ہے وہ اس دن پیش آئے گی جس کو کہا تھا سچ مچ ہونے والی سچ مچ ہو کر کے رہنے والی وانشقت السماء سما اللہ اکبر اور پھٹ جائے گا آسمان یوم واہیا آسمان پھٹے گا ابھی تو سورے ملک میں کہا پلٹ کر دیکھ دوبارہ دیکھ پھر دیکھ کتنا مضبوط ہے یہ نظام یہ پھٹ جائے گا اس دن فرمایا یوم اذن وہ اس دن بودا ہوگا واہیا کمزور والملک علی ارجائها اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے ویحمل عرش شربی کناروں پر اس سے لگتا ہے بیچ سے پھٹنا شروع ہوگا درم ادھر سے پھٹا فرشتے کناروں پر گئے ادھر سے پھٹا اور دور پہنچے ویحمل عرش شرف بھی اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اور یوم اس دن سمانیت آٹھ اٹھائیں گے آٹھ یہ آٹھ کون ہیں بعض نے کہا آٹھ نفوس اٹھائیں گے آٹھ فرشتے اٹھا رہے ہوں گے اور بعض نے کہا کہ آٹھ سفے ہوں گی فرشتوں کی اب وہ آٹھ ایک سف میں کتنے ہیں اور وہ کیسے اٹھائیں گے کیا مطلب ہے اس کا رب ہی جانتا ہے یوم دن تو رضون ہائے ہائے اس دن پیش کیے جاؤ گے تم پیش کیے جاؤ گے عدالت میں اس مجرموں کو لا تخفا منکم خافیا نہیں چھپ سکے گی تم میں سے کوئی خافیتن چھپنے والی جان کوئی چھپنا چاہے بھاگنا چاہے اتنی بڑی لمبی چوڑی کائنات کوئی دبک جائیں ادھر ادھر کوئی نہیں دبک سکتا ہے کسی کی کوئی بات بھی نہیں چھپ سکتی ہے یہ بھی فَأَمَّا مَنْ کو كِتَابًا تو رہا وہ انسان جس کو دیا جائے گا اس کا ریکارڈ اس کا عمال نامہ اس کا پرچہ بھی یمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں فیقول تو وہ کہے گا ہاں امو اس میں فیل لو لو اقرعو کتابیہ پڑھو میرا عمال نامہ اقرعو جب ریکارڈ اچھا ہوتا ہے ریزلٹ اچھا ہوتا ہے تو سب کو ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھو جی ریزلٹ آؤٹ ہو گیا میرا مارکس کارڈ دیکھیے مارکس کارڈ دیکھو کتنا ہے نائنٹی فائیو پرسینٹ نہیں جی ninety eight percent ninety nine percent میرا ریزلٹ دیکھو اور اگر فیل ہو جائے تو کچھ ریزلٹ آؤٹ ہوا پتا نہیں معلوم نہیں ہوا وہ کے لیے شاید ہو گیا ہوگا پتا نہیں ویسے بھائی مارکس کارڈ آیا نہیں آیا میں نے دیکھا نہیں شاید آیا ہوگا اب آدمی کوشش کرتا ہے چھپانے کی آئے آئے اوہو وہ کہے گا ہاں لو اکرا یا سب کو دکھاتا یہ پڑھو میرا ریکارڈ یہ ہے میرا میرا رزلٹ مارکس کارڈ دیکھو جی انی انی ملاقن حسابیا بے شک میں یقین کر رہا تھا انی ملاکن کہ ضرور میں ملاقات کروں گا حسابیا اپنے حساب سے میرا حساب مجھے ملے گا یہ بیکار کی کوششیں نہیں ہیں جو تانے دیتے رہے لوگ آوازیں کستے رہے لوگ سب میری مذاق اڑاتے رہے کوئی میرے کپڑوں کی مذاق ہیں کوئی ہماری داڑیوں کی مذاق کوئی ہمارے چلنے کی مذاق یہ دیکھو آثار قدیموں کی یادگار پتہ نہیں کہاں سے آئے یہ دیکھو انہوں نے تو مارکیٹ میں کپڑے مہنگے کر دیے یہ لمبے لمبے جبے والے ہیں انہوں نے کپڑے مہنگے کیے یہ سب کے سب اللہ اکبر دیکھتا تھا ایمان والا اور کہتا تھا چلو کوئی بات نہیں ایک دن مجھے بھی حساب میں رب ملے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اَي مَرْضِيَةٍ تو وہ مزے کی زندگی میں ہوگا خوش حیث زندگی میں فی جنت عالیہ اونچی جنت میں ہوگا قطوفہ دانیہ اس کے گچھے جکے ہوئے ہوں گے لیٹا ہے تو وہیں بیٹھا ہے تو وہیں کھڑا ہے تو وہیں اس کو ہاتھ بڑھائے یہ بھی ضرورت نہیں منہ آگے کر لے تب بھی اس کے پاس وہ اس کی محتاج اس کے حکم پر چل رہا ہے جس طرح کہتا ہے اسی طرح گچھا قریب آ جاتا ہے کلو کھاؤ وشربو پیو ہنی ان مزے لے کر کے کہ کھانے میں کوئی دشواری بھی نہیں اور ہزم ہونے میں بھی کوئی دشواری نہیں بیما تم ان کاموں کی وجہ سے اسلف تم جو تم نے پہلے کیے تھے فی الخالیتن الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں وہ اما من یا کتاب ہائے ہائے دوسرا بدقسمت طبقہ وہ گرو رہا وہ دوسرا طبقہ وہ دوسرے لوگ کون سے اما رہا وہ انسان دی جائے گی جس کو اس کی کتاب اس کا ریکارڈ اس کا پرچہ بشمال ہی اس کے بائیں ہاتھ میں اللہ وزنا یا لیتنی وہ کہے گا ہے میری بدبختی لموت کتابیہ یا کاش کہ مجھے میرے ریکارڈ نہ دیا جاتا کاش کے لوگوں کے سامنے میں ذلیل نہ ہوتا مجھے جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جاتا لیکن سب کے سامنے میرا ریکارڈ جو میرے بائیں ہاتھ میں ملا سب کو پتا چل گیا میں کتنے پانی میں ہوں اللہ محفظ والا مدری ماں حسابیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا حساب کیا ہے میرے ماں کتنے نمبر آئے کیا ہوا پتہ ہی نہیں چلتا ایسے مجھے خدا جہنم میں ڈال دے یا نہیں کہا کان تل کا دیا ہے بدکسمتی کانت ہوتی وہ پہلی موت کاش کہ وہ ہوتی موت القا فیصلہ کرنے والی اسی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا یعنی میں ایسا مرتا کہ دوبارہ نہ اٹھتا مٹی ہو گیا ہوتا اور یا ہو جاتی میری حالت بھی فیصلہ کن یعنی جو دیکھا میں نے جانوروں کو کہ ان کو کہا گیا حساب کتاب ہوا چھوٹا موٹا اس کے بعد کہا گیا ان کا کون ہی ترابا با سب کے سب مٹی ہو جاؤ کاش کہ مجھے بھی ویسے کر دیا جاتا ہائے ہائے ماغنا انی مالیا نہیں کام آیا میرے میرا مال ہلاک سلطانیا ہلاک ہو گئی مجھ سے میری طاقت وہ میرا دب دبا میرا روگ سب جاتا رہا ادھر یہ کھڑا وہ پچھلی باتیں یاد کر رہا ہائے مر گیا ہائے مر گیا کچھ نہیں کام آیا ادھر حکم ہوا ہو پکڑو اس کو فب تو تو پہناؤ اس کو جلدی جلدی ثم الجحیم ہو پھر جہنم فلو ہو اس کو آگ میں لگاؤ اس کو پھر اس زنجیر میں زرا سب نظیرہ جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے فصل جکڑو اس کو بلکہ لفظ یہ ہے پیرو دو اس کو ناک سے ڈالو کان سے نکالو پیرو اس کو جکڑو اس میں کیوں اس نے اتنا بڑا سخت سزا اس کی اے رحمان رحیم خدا اس پر کوئی ترس نہیں کہا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم اس کا جرم تو دیکھو یہ عظمت والے رب کو نہیں مانتا تھا عظمت والے اللہ کو نہیں مانتا تھا یہ چھوٹا جرم کیا اس نے ولا يحض على طعام المسكين اور یہ کنجوس اس مالک کے راستے میں ایک دانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرتا تھا تاکہ وہ کنجوس ہو جائیں نہیں ابھارتا تھا یہ کسی کو مسکینوں کے کھلانے کے لیے فلی صلاح ها هنا حمیم تو نہیں ہے ان کے لیے آج یہاں پر حمیم کوئی گرم جوش دوست آج کوئی دوست نہیں کوئی غم گسار نہیں کوئی مونس نہیں کوئی دل بہلانے والا نہیں اللہ اکبر ولا تعام اور نہیں آج اس کے لیے کھانا الا من غسلین مگر غسلین ہے اس کے لیے اور غسلین کے دو معنی ایک معنی کہ غسلین یہ زخموں کا دھون جو پیپ نکل نکل کر بہے گی وہی تجھے پینے کے لیے ملے گا اور دوسرے یہ بھی کوئی درخت ہے جس میں سے پیپ بہے گی وہ تیرا کھانا ہے لا یا کوئی نہیں کھاتا الا الخاطئون سوائے گنگاروں کے یہ تیرا مقدر ہے لمبی زندگی تجھے دی سمجھایا جاتا رہا تو نہیں مانا اب یہ تیرا یہی تیرا مقدر ہے اللہ اکبر فلا اقسم بما تبصرون یہ جو زبردست مضمون بیان کیا شاید آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے کہا تھا کہ آپ صور تاہا پڑھ کر کے ایمان لائے اس میں کون سی بات تھی جس نے آپ کو جھنجھوڑ دیا انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا دل تو بہت پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا پوچھا کب ٹوٹا تھا کہا ایک دن خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا میں کہ دیکھو کیا پڑھتے ہیں آج تو جو صبح کو اللہ کے حبیب تشریف لائے اور آپ نے پڑھنی شروع کی الحاقہ ملحاقہ وما ادراك ما پا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں زمین سے اٹھ گیا ہوں اور میں فضا میں لٹکا ہوا ہوں مجھے جھنجھوڑ رہا تھا قرآن اور میں گھبرا گیا یہ کیا ہو رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ میں نے یہ کہا کہ یہ آدمی بہت بڑا شاعر معلوم ہوتا ہے ایسا کلام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں شاعر بہت کچھ کہتے ہیں مگر یہ کیا شاعری ہے تو یہ اگلا رکوع آپ نے پڑھا جس میں ہے کہ آپ تو شاعر نہیں ہیں یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نے دوسرا جملہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے میں نے یہاں کہا اور کہا بھی نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شاعر ہے ان کو وہاں پتہ چل گیا اور ایسا آدمی جو مدعی غیب دانی ہوتا تھا اس کو کاہن کہتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ آدمی بہت بڑا کاہن ہے تو آپ نے دوسرا جملہ پڑا یہ کاہنوں کا کلام نہیں تو میں پریشان ہو گیا یہ ہے کیا اس کے بعد سے میں مبہوت سا رہتا تھا کہ میں نے سنا کیا یہ ہو کیا رہا تھا یہ کیا چیز تھی جو میں نے سنی اللہ اکبر دوسرا رکو شروع ہوا فلا اقسم تو نہیں نہیں اے مکہ والو جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے کہ یہ ان کا بنایا ہوا کلام ہو نہیں نہیں اقسم بما تبصرون میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون اور میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے ہو اور کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں یا ہم کو نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آتی ہیں گویا پوری کائنات کی قسم کھاتا ہوں کبھی قسم کھائی سورج کی کبھی چاند کی کبھی ستاروں کی ہیں اور کبھی قسم کھائی کسی اور چیز کی تین کی زیتون کی حاضل بلد الامین اس امن والے شہر کی مگر یہ کیا قسم ہے کہ اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ساری کائنات کی قسم انہو لقول رسول کریم ساری کائنات کی قسم یہ عزت والے رسول کا کلام ہے عزت والے قاسد کا کہا ہوا ہے میرا کلام ہے لے کر کے عزت والے میرے قاسد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں ان کی زبان سے ادا ہوا ہے انہوں نے آ کر ان کو سنایا ہے وما ہوا بقول شاعر اور یہ کسی شاعر کا کہا ہوا کلام نہیں ہے قلیلا ما تؤمنون مگر بہت کم ہی تم ایمان لاتے ہو ولا بقول کاہن اور یہ کسی کاہن کا کہا ہوا کلام نہیں ہے پلی لما تذکرون بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو تنزیل من رب العالمین ہے کیا یہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے ولاقلین اور اگر وہ اپنی طرف سے گھڑ کر لگاتے ہمارے اوپر بعض الاقابین کچھ کہی ہوئی باتیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم پکڑ لیتے ان کا دانا ہاتھ دانہ ہاتھ پکڑ لیتے اگر وہ ہمارے اوپر یہ بات گھڑ کر کے اپنے طرف سے لگاتے ہم برداشت کر لیں گے کہ کوئی ہماری اپنی بات گھڑے اور یہ کہے کہ یہ رب کا کلام ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے اور دانا ہاتھ پکڑنا کیا مطلب تھا کہتے ہیں یہ ان کا ایک محاورہ تھا چونکہ جلاد کیا کرتا تھا اپنے بائیں سے مجرم کا دائیں ہاتھ پکڑتا تھا اور پھر اپنے دائیں سے اس کی گردن کاٹ دیتا تھا ثم لقطعنا منه الوتين پھر ہم کاٹ دیتے ان کی رگے جان کو وتیم وہ رگ جو قلب سے اٹھتی ہے اور دماغ تک پہنچتی ہے تو اگر وہ کٹ جاتی ہے تو بس انسان فوراً مرتا ہے ہم ان کی رگے جان کاٹ دیتے فما منکم من احد تو نہیں تھا تم میں سے کوئی بھی عنہ ان سے حاجزین روکنے والا کوئی ان کو روک نہ سکتا ہمیں ہم سے ان کو بچا نہ سکتا اگر ہم ایسا کر دیتے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور بے شک یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے وہلم اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں ان مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ تو تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک یہ افسوس ہے عَلَى الْكَافِرِينَ نہ ماننے والوں پر وَإِنَّهُ نحو یقین اور بے شک بات یہ ہے کہ یہ بالکل یقیناً برحق ہے تو آپ تسبیح کیجئے اپنے عظمت والے رب کے نام سے یہاں کچھ شرارتی طاقتوں کے منہ میں پانی آ گیا وہ جو پنجاب کا دہکان کھڑا ہوا تھا کانا دجال اس کے ماننے والے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ نے اپنے نبی سے کہا اگر یہ اپنی طرف سے کلام بنا کر کے ہم پر لگائیں گے تو ہم ان کی رگے جان کو کاٹ دیں گے یہ اپنی طرف سے کلام بنا کر ہم پر نہیں لگا سکتے کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے تو دیکھو مرزا صاحب نے کتنا کلام پیش کیا اس نے نوز باللہ جو کہتا تھا نا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے تو اس کا ایک کتابچہ بنایا اس کا کیا نام اس کا تذکرہ اس کو جمع کیا اور کافی موٹی کتاب ہے اس میں وہی بھی کیسی تھی استغفراللہ میرے اوپر آج وہی آئی مجھے بھی نہیں اس کا پتہ چلا کیسی وہی تھی سمجھ میں نہیں آیا کہنا کیا تھا کچھ عجیب کلام تھا پوچھا کیا کلام تھا کہا ہینچو ہینچو ٹینچو ٹینچو یہ وہی تھی ہینچو ہینچو اور ٹینچو ٹینچو یہ وہیاں اس نے جمع کی تو قادیانی نے کہا کہ اگر مرزا خدا کا نبی نہیں تھا اور یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے خدا پر لگاتا تھا خدا نے اس کی رگے جان کو کیوں نہیں کاٹا جب نہیں کاٹا تو اس کا مطلب وہ تھا نبی بہت لوگوں نے اس کے جواب دیے کہ یہ اللہ کے حبیب کے لیے ہے قادیانی کے لیے تو نہیں ہے اللہ نے ہمیشہ کے لیے تو ایسا نہیں کہا بہت کچھ کہا گیا لیکن ایک جج صاحب نے اس کے خلاف پھر کتاب لکھی اس کا نام ہے عشرہ کاملہ دس مضبوط دلیلیں اس میں انہوں نے جو بات لکھی نا وہ دل میں اترنے والی ہے اگر وہ کتاب ملے کہیں علماء کو پڑھنی چاہیے اس میں انہوں نے کہا کہ مرزا انیس سو دو تک انیس سو آٹھ میں مرا تو انیس سو دو تک جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ نبی نہیں کہتا تھا ادھر ادھر کی وائیں شائیں مارتا تھا اور ماحول دیکھتا تھا کہ کیا نتیجہ نکلے گا جیسے سیاسی لوگ کوئی دھماکہ چھوڑتے ہیں نا ایسے ہوا میں تو دیکھتے ہیں کہ ماحول پر اس کا کیا اثر پڑے گا دیکھا اگر ہضم ہو گیا تو دوسرے دن ایک اور ٹھوکا اگر وہ ہضم ہو گیا تو تیسرے دن ایک اور اور اگر پہلے سے شور ہنگامہ مچ گیا تو دبک گئے کہ بھائی ہم نے تو کہا نہیں پتا نہیں کون کہہ رہا تھا ہمیں نہیں ہمارے ایسے کوئی نہیں ہے ہمارا ایسا منشور نہیں ہے تو اس نے انیس سو دو میں دعوی نبوت کیا وہاں سے اس نے پھر شروع کہنا شروع کیا کہ میرے اوپر وہیں آتی ہیں اور ہینچو ہینچو اور ٹینچو ٹینچو اور اس کا فرشتہ کون تھا جو بھائی لاتا تھا کہتے ٹیچی ٹیچی <laughs> فرشتے بھی کیسے ہوتے تھے اس کے کہتا وہ میرے پاس بھائی لے کے آتا تھا انہوں نے جو ثابت کیا کہا تو اس کی رگے جان تو کاٹ دی اس سے ذلت کی موت اس سے گندی موت کس کو نصیب ہوئی کہ پورے ملک میں شور مچا مرزا اگر ہوتا خدا کا نبی ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی حیدے کی بیماری ہوئی اور اپنے ہی گند کے اندر گر کے مر گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ انبیاء کرام کی قبر کہاں بنتی ہے کہاں بنتی ہے جہاں ان کی موت ہوتی ہے اگر یہ نبی تھا تو پھر دفن بھی کہاں ہوا جی بس اس سے گندی اس سے بدتر موت کس کی ہو سکتی ہے تو پکڑی نے اس کی رگے جان اور اس کو ذلت کی موت مارا یہ قادر مطلق کی شان تھی اس نے دکھایا کہ جو ہمارے دین کے خلاف فراد کرتا ہے اس کو یہ ذلت والی موت ملتی ہے یہ بڑی زبردست بات بہت جواب دیے مولوی نے مگر جج کو اللہ نے ایسی توفیق اس نے ایسے مضبوط دلائل پیش کیے ہیں کہ ایسی رسوا کن موت جس کے اوپر پوری قادیانیت پہ ہل گئی اور سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کریں کیا کہ ہمارا بڈھا تو مرا بڑا دلیل ہو کر کے لیکن اس دل اچھا ایسی بے وقوفانہ باتیں اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے اس کے بیٹے نے سوانح حیات لکھی اس میں بھی وہ باتیں لکھ گیا لاسٹ میں آج تک بھی ویسے موجود ہے کہ سارے نے کہتے نہیں نہیں نہیں حیضے کی بیماری نہیں ہوئی تھی ٹٹی میں نہیں مرا تھا مگر اس نے خود وہ باتیں لکھ دی ہیں کہ پھر یوں ہوا اور پھر یوں ہوا اور پھر یوں ہوا اور پھر یوں مر گئے تو وہی تو ثابت ہوا اسی کو حیضہ کہتے ہیں اور اسی کو تو پخانے میں مرنا کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اگر نبی تھا تو جہاں مرا وہیں دفن ہوا صدق اللہ